غلام سروج اور جی، جی، جی، ملا شریف کیا شکریہ کبھی کا

میں نے بات کر لیں اس کے بعد تھوڑا سا صاف نہیں چلے گا پھر ایک میں اپنا ذاتی بات کرنا چاہوں گا سب اس کے علاوہ قرآن میں فرمایا کہ اپنا موم مسلمانوں کو فائدہ دے میرے سے صرف دو لوگ کی کی بات بات ہوگی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم جو یہ میں بیٹھے ہیں یہ کچھ سمجھنے کچھ سمجھانے کی بات بہت اچھی بات نہ یہاں کی بات ہو تو ہم نے صحیح کیا بہت اچھی بہتر تو بات بھی بری ہوتی نہیں ہے وہ قرآن کا فیصلہ جو ہوتا ہے جیسے وہ ان کو بھی ماننا پڑے گا اور ہمیں بھی ماننا پڑے گا تھوڑا سا مجھے بھی یہ بھائی اور یہ ہو گئے کچھ مجھے خلاف ہے تو میں خان صاحب کو پوچھوں میرے دوست ہیں یہ جو میری جواب ہے تو یہ بڑا ہمارا بھائی والی بات ہے ہم نے کھانا پینا ہے ہمارے تو میں نے اس چیز سے میں ذکر کیا تھا یار یہ ایسا چیز میں نے یار مجھے لکھنا نہیں ہے میں بھی کچھ سمجھنا چاہتا ہوں کہ شہر میں کہیں غلط تو نہیں کھڑا صحیح بات اچھی بات ہم ان کو کہتے ہیں تم غلط تم غلط ہو یا ہم یہ کہہ کہیں تم غور تو تم غور تو میں ایسا سوچ صحیح کیونکہ میں نے اس حوالے میں اس سے بات کی کہ میری تو کبھی سے دیکھی لیول پہ کسی بات نہیں ہوئی جو میرے آنر ہے وہ میری جاب ہے ان سے میں کتنی کسی لیول پہ اس سے بات ہوتی رہی کتنا کسی لیول پر ان سے ان کا گفتگو چلتی رہتی تھی صحیح تو وہ بڑے امیڈیٹ میں نے پھر لگنا یا شاید یہ بندہ کوئی ریلائز میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر میں نے اس کہا بہت اچھی بات بالکل یہ ہے کہ ہماری یہ جو میرے رہنا اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھیک جی ہے نا تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا داری کے لیے ہر کوئی وقت نکالتا ہے ٹھیک جی ہے ہاں، نا ہم یہاں تین کے لیے وقت نکالتے ہیں ہم نے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ خراب تو پہلے ہی ہے نا بالکل ٹھیک جی ہے ہاں، نا یہ موبائل کام کر کے

میرے خیال میں پہلے کھانا ہو جائے ہاں، جی۔ ہاں، جی۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم جو بھائی آئیں گے ہم پہلے کھانا کھائیں اہتمام کیا ہوا ہے ہے ہے یہ محبت یا ہے کھانا سب سے بچے والے پالائیں گے وہ بات ہو جائے اصل مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر خصوص کے لیے کچھ بات ہو جائے تو شامل ہے بالکل بالکل صحیح ہو اس کے بعد جو نصیب میں ہوگا بعد میں کھانا بھی کھا لیا جائے جو نصیب ہوگا ان شاء اللہ وہ کھائے گا صحیح ہو

ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ دونوں ہمارے مسلم بزرگ ہو گئے اس طرف سے یہ ہمارے دونوں مسلم بزرگ ہو گئے یہ ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فائنل ہو گیا باقی رہا معاملہ یہ کہ اس کے لیے ایک بنیادی اصول ہے شری طور پہ بھی اور اپنی طور پہ بھی مجھے کہ جب خوشی پیدا ہوگا جب لہجے پہ خوشبو پہ دستگی تو اللہ کے لیے میں یہ سب کے کروں گا اس کو دوسرے کے معاملے میں لے بالکل یہ ان کے لیے بھی خاص ہے اس کے لیے بھی ہے ان محترم کے لیے ہے ان بھائیوں کے لیے سمجھ کیا ہوتا ہے جب بحث کے اندر ایک اسٹیج آتی ہے انا کا مسئلہ پھر اللہ حضور اور کتاب اور حدیث کی طرح جاتی ہے پھر انا کا معاملہ بن جاتا ہے ایک اس وقت غصے کا معاملہ انتہائی خطرناک اسٹیج پہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں تمام میں یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے دلیل ہے دو کی ایک ہے دلیل شریف ایک ہے دلیل اپنی صحیح ایک ہے دلیل شریف یا دلیل اپنی صحیح ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے دلیل شریف کو ہی جو ہے ٹھہرانا ہے بالکل ٹھیک ہے جی اچھا اب دائی کے لیے جو دائی ہے اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے اور دعویٰ کرنے والے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے یقیناً ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے دلیل کے بغیر نہ چلنا ہے نہ چلنے جلال میں اگر ایک بات کرتا ہوں اگر میرے پاس اس کی دلیل نہیں ہے دلیل شری تو اس کا مطلب کہ وہ کائنات میں سب سے بڑا وہ جھوٹا انسان ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہے بالکل بالکل میں کہتا ہوں یہ لوہے کا بنا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا دلیل ہے آپ دیوار میں مارے گے ابھی ٹوٹ جائے گا اس کا مطلب کہ میرا جھوٹ ثابت ہوا کہ نہ ہوا ٹھیک ہے اس دلیل کے بغیر نہیں کرنا پڑا سنگوں میں ہمارا موقف چلیے جی اپنی دلیل کی کوئی بات اللہ جی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے بہت ہی اچھی ہاں جی ضروری اس لیے کہا

اس کے رسول پر اس کی کتابوں پرشتوں پر اور جو پہلے مرنے پر دوبارہ ایمان لے آیا اور میں کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چلاتا اور میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں میں کسی دربار سے کسی داتا سے وہ سے میں مدد نہیں مانگ ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آیا میں مفتی کے میں پڑھتا ہوں سب کے پیچھے مانگ سکتا کے طور پر مجھے پتا یا یہاں پر یار سنا مگر نہیں لکھا ہوا میں سب کے نماز پڑھ یہ بھائی کہتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی میں یہ کہتا ہوں یار اگر یہ درمیان میں نہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی میں نے یہ کہا میرا ٹیچر میری نماز بھائی بات تو وہی ہے آپ کی نظر میں ہماری نہیں ہوئی نا میری بات چلو ٹھیک ہے بات ہے تو میں تو سمجھتا ہوں میری تو ہوتی ہے میں تو سمجھتا ہوں میں تو کہتا ہوں میری ہوتی ہے ان کو کر دیتے پھر آپ کر دیں گے میری تو ہوتی ہے آپ کے عقیدے کی نظر سے میری نہیں ہوتی آپ بات کو فالو کریں سوال وہی ہے سوال وہی ہے آپ اس طرح بیان کریں آپ کی نہیں ہوتی میں جب تو میری ہوتی ہے آپ کی نظر میں میری بھی نہیں ہوتی تو یہ کہتے ہیں آپ مشرق ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم یہ چھوڑ کر دیں ہیں ایسے میں یہ کہہ رہا تھا یہ کہتے ہیں آپ اب میں میں نے کسی کا مطلب الگ الگ کو شیخ نہیں پایا میں سال میں یہ کہتے ہیں مشرق موت میرا جنازہ یہ نہیں لوگ پڑھتے یہی سوال ہے قرآن کیا کہتا ہے میں کہاں پڑھا یہ کہتا ہے جو کہاں لیتا ہے امام اسی کی نمازی میں چڑھ ایک چھوٹی سی میں سوال کر سکتا ہوں ناراض نہ تارف ہونا ضروری ہے جب تک تارف جماعت کا نہیں ہوگا نا مثلاً میں کس جماعت سے میرا تعلق ہے اور بزرگوں کا کس جماعت سے تعلق ہے تاکہ پھر اس میں بات کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے ایک دوسرے دوسرے کے دلائل سمجھنے میں سمجھانے میں یعنی کہ اس وقت اس ملک کے اندر بریلوی ہیں ہیں دیوبندی تبلیغی ہیں جماعت اسلامی ہے مختصر سی بات ہے کہ ہمارا مذہب قرآن اور حدیث صحیح حدیث جو قرآن کے اصول کے مطابق صحیح ثابت ہوتی ہیں اور قرآن مجید یہ دو چیزیں ہمارے لیے قابل حجت ہیں لائق اتباع ہیں یہ دو چیزیں وہی ہیں اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کو ہم جو وہی نہیں ہے قابل اتباع لائق حجت نہیں سمجھتے ذرا آپ تعارف کروا دیں گے بتا دیں گے کہ آپ کا کسی دماغ کو امیر تو ہوگا جماعت امیر ماشاء اللہ بہت اچھی بات بس بس جی، مجھے مکمل ہاں جی۔ بہت اچھی بہت اچھی بات ہے آپ دیکھو آپ آسانی ہو جائے گی آپ نے بالکل ٹھیک ہے نا جی بہت اچھی اور آپ نے بھی بہت اچھی بات آپ جو ہے نا کسی ایک ٹاپک پہ وہ کہاں گئے بھائی یہ اس کو یا وہ اصل میں ایک اور بندے نے آنا ہے میں

جی تھوڑا سا بزرگ آگے آ جائیں تاکہ آسانی ہو جائے گی آپ کو جی جی جی جی یہ آپس میں کزن ہیں اور ان کی تین بہنیں ان کے تین بہنوں بھائیوں کے کھا رہے ہیں اور چوتھا بھائی ان کا کھانی میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو رشتوں کی پڑھ رہی نہیں تلتا حقیقت نسبت سے ایمان نہیں گرتا نسبت سے اگر ایمان جڑتا ہوتا تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے نسبت جو تھی لائن نہیں لگتا

یہ ہے کہ یہ بھائی ہمیں مشرق کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ مشرق کیوں کہتے ہیں کیا ایسا یعنی کہ سبب ہے کیا وجہ ہے اور کیا دلائل ہیں کہ ایک آدمی جو شرک نہیں کرتا ہماری سمجھ کے مطابق شرک نہیں کرتا لیکن آپ کی سمجھ کے مطابق وہ شرک کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس بارے میں پہلے فیصلہ ہو جائے عقیدے پر پہلے بات ہو جائے کہ کیا واقع ان بزرگوں کا یہ دعویٰ کہ ہم مشرق ہیں یہ درست ہے یا نہیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلا ٹاپک چھیڑ لیں گے تو پھر جیسے بھائی دوسرا ٹاپک کہیں گے تو انشاءاللہ دوسرا شروع کر لیں گے اسی مجلس میں یا اگلی مجلس میں جیسے بھی میسر آیا وقت کے لحاظ سے کر لیا جائے گا انشاءاللہ شاء کے لیے ہم کریں ہاں جی آپ نے چونکہ دعویٰ کیا ہے نا کہ ہم مشرق ہیں تو وہ بتائیں کہ کیا سبب ہے کیا وجہ ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اللہ نے اپنی کتاب کے بغیر تمام انسانوں سے مانگے جائے مالے کے خیالات میں اسی کتاب کو لوگوں سے بھی کہا اور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا کہ میری کتاب کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے تازہ پیان اللہ خداؤں کا موجود نہیں ہوتا بیان قرآن کا یہی ہدایت ہے یہی نصیحت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے کرنے والے قرآن نے قبر کے اندر روح کو لٹانے والے کو مشرق کہا قرآن میں روح کو میت کو باڈی کو زندہ کرنے والے کو بار نے کہا مجھے روح جب اٹھائی گئی تو اس کے خلاف ردایاتیں پیش کی گئی کہ اب جناب یہ روح آ گئی ہے یہ مردہ زندہ ہو گیا ہے یہ سن رہا ہے متضاد روایات یہ دیکھ رہا ہے یہ بول رہا ہے قرآن نے کہا کہ یہ یہ شرک اور تقریباً ہمارا جتنے بھی گروہ ہیں کعبہ والے ہیں یا قاضی انجیل والے ہیں یا لوکیوں کے جتنے بھی ہیں ایل ایس کے گریلو کے بھی ایشیوں کے یہ تمام ان کا اس پر اجتماع ہے اتفاق ہے جو باقی جو آطیف ہے اور یہ ہوتا زندہ ہوتا ہے بھلے خاص وقت کے لیے ہے یا عام وقت کے لیے یہ پھر آگے متضاد عقائد ہر ایک میں اپنی بات چیت پر لوگوں کو لگا رکھا ہے یعنی کہ موٹی بات جو سمجھ آئی ہے ایک نہیں یہ ایک ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں اگر میں پانچ منٹ لیے بیٹھے ہمارا ایک آدمی کے پاس زیادہ ہے ایک آدمی کام والا کام بولتا ہے زیادہ والا زیادہ بولتا ہے ایک آدمی کام کی وجہ سے وہ بات سمجھا نہیں سکتا بار بار ایسا انداز اپناتے ہیں کہ بات کو لمبی کر جاتے ہیں اور اہل علم انسان جو ہوتا ہے وہ اس کو شارٹ کٹ بیان کر کے اس کا مدعا خاص کو الفاظوں میں بیان بہت پہلی بات آپ نے کی ٹھیک ہے نا ہم اس پر اس پہ یہ پرسوں کی حقیقت مجلس رہی تھی انہوں نے کہا کہ بیس بیس منٹ میں نے کہا یہ میں نہیں

میں نے جو موقع پیش کیا ہے قرآن کے حوالے سے اگر آپ کو کہہ بھی دیں تو میں اس پر آیات آیات ہاں، پڑھیں تو اچھی بات ہے تاکہ اللہ تبارک مطالعہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سال دے کر سورہ فاطر کے اندر ٹھیک ہے وہ بات سمجھ آ گئی ہے تو و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح فرمایا کہ آپ ان قبر والوں کو کو نہیں سنا سکتے اس لیے ان ان لا دعا کم یہ تمہاری دعا نہیں بناؤ سامی جاتوں دل فر کے محال سن بھی لیں تو جواب نہیں دیتے آگے قرآن یہ کہتا ہے یوم مل کیا بتیجت قرون شر کے فیصل تو ہمارا اس دنیا کا عزل سے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک الحمد اللہ جتنے بھی قوموں کے اختلافات ہیں ہمارے کہتے ہیں قیامت کے ساتھ تو ہمارا بھی یہ فیصلہ بھیا میں قیامت یا قرون شر کے ہم جن ہر کو پکارتے ہیں سلام کرتے ہیں دعا دیتے ہیں سلام جی دعا ہے یا جہاں کپور کا انداز ہے مالک نے کہا ان کا دور ان کو بولا اور لا دعا تم وہ تمہاری دعا جو آپ نے سلام کیا دعا کی وہ نہیں چون تو آگے قرآن نے فیصلہ دے دیا وہ یوم القیامت یقین کی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سنتا ہے تو ہمارے سننے کا انکار شرک کے ساتھ فتو لگا کر ہمارا انکار کیا جائے اب کیونکہ جس دنوں سے بھی ہم نے گفتگو کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب روایات کو آگے لے آتے ہیں کہ جناب وہ سنتا ہے وہ مثال کے طور پر ایک بڑی عجیب ایک روایت ہے کہ جناب جب مرغے کو دفنا کر ہم جاتے ہیں تو ہمارے قدموں کے آٹوں جب جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب سلام بھی سنتا ہے ہمیں پہچان کر ہے جواب بھی دیتا ہے آگے پھر ایسی روایات کرتے جاتے سامنے آتی جاتی ہیں اس کے سہارے سے قرآن ہر بات کو کاٹا جاتا ہے مالک نے کہا آج آپ جان اللہ تم نے میری بات کو بیان کرنا ہے بتاؤں گا موجود یہی ہدایت ہے یہ نصیحت جن کے لیے لے مستقیم بات سے مستقیم سے تازہ کتاب الفنس اللہ مبارک یہ کتاب ہے اللہ نے فرمایا کہ اسلام نے نازر کیا یہ برکت والی ہوں سب تک اور تم اس کی سبا کو بیٹھ سب تک راجا اللہ لال لکھنؤ کو ہم ان کا کر کریں گے تو اس قرآن کریم کی اس روش سے جو ہمارے سامنے قرآن کریم نے اپنے انداز بیان کیا ہے ایمان کا تو اس حوالے سے جو ہمارے گروہوں کا کا ہر ملا سن کے طور پر جیسے وہ اللہ کے گھروں میں کھڑے ہو گئے بیان کرتے ہیں تو اسی طرح ہم بھی ہر ملا اللہ کی بات کو آپ کی گفتگو میں دو باتیں سامنے آئی ایک تو کے ہاں جی۔ قبر میں نہیں ہوتا ہاں جی۔ دوسرا سیمائے موتا پہلے نمبر پہ بات ہے اعادہ روح کی ہاں جی۔ روح کے بعد مرحلہ آتا ہے سوائے موتا کا تو سوائے موتا کو ہم فی الحال بریک کرتے ہیں جو کام پہلے ہے اس کو پہلے سمیٹتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مردے کی روح مرنے کے بعد قبر میں نہیں لوٹتی ٹھیک ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے جی۔ تو میں آپ سے مطالبہ کروں گا کہ آپ اس دعوے کی قرآن مجید سے یا نبی اخلاق اسلام کی کسی حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح اس کے جسم میں نہیں لوٹتی قرآن جی۔ کریم میں سورہ المومنون کے اندر فرمایا حتیٰ اذا جاء آدم الموت قال رب الجون تعالی عنہ انسانوں کی بات رکھ اللہ قرآن کی دے انہا ہوا قالمت القائلہ من برائن برزق اجلاج امجی بات سو ایک سو ایک قرآن نے کہا کہ جب تم میں سے موت آتی ہے کسی اللہ کی بار کام جب پیش ہوتا ہے تو فریاد کرتا کرتے ہیں مالک مجھے واپس اس دنیا میں جہاں جس کو میں چھوڑ آیا ہوں جا کر میں تیری تباہ کروں گا تیری بات مانوں گا امال صالح کروں گا مالک فرماتا نہیں یہ بات اب تیری قبول نہیں ہے اب ہم نے قیامت تک برزخ خیر کر دیا

ان کے یہ دلیل ہے آپ کی کہ روح نہیں لوٹ جی۔ اچھا محترم میں یہ کہتا ہوں کہ اسی آیت سے ہی جو آپ نے پیش کی ہے مینون کی آیت نمبر ننانوے سو ایک سو ایک اس کے اندر سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ روح مرنے کے بعد جسم کے اندر لوٹتی ہے اور یہ جو رکاوٹ اور پردہ ہے یہ بندے اور اس کی روح کے درمیان جسم اور روح کے درمیان نہیں ہے بلکہ یہ رکاوٹ ہے روح جسم کے مجموعے اور دنیا میں دوبارہ لوٹ آنے کے درمیان یہ رکاوٹ یہ رکاوٹ ہے اس کی کی قرآن مجید یہی آئے انشاءاللہ اب میرے خیال میں اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو جلدی یہ بات جلد یہ بات گی دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے یہ جس کو موت آ رہی ہے یہ روح ہے یا بدن ہے یا روح اور جسم کا مجموعہ ہے پہلے اس بات کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو پھر بات سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی رہے گی کہ انسان روح و جسم کا مرکب ہوتا ہے روح اور بدن کا مجموعہ ہوتا ہے اور اس روح و بدن کے مجموعے کو موت آتی ہے اکیلے جسم کو موت نہیں آتی اکیلی روح کو موت نہیں آتی بلکہ مرنے سے پہلے انسان کیا ہوتا ہے روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے تو کا کیا معنی بنا حتیٰ کہ جب اس روح و جسد کے مجموعے کو موت آئی جدا کیا گیا جدا کی بات نہیں کرتے جدا والی بات انشاءاللہ وہ بھی کریں گے لیکن ابھی نہیں ابھی فی الحال اس آیت کو سمجھ اس روح و جسد کے مجموعے کو موت آئی تو کیا کہتا ہے پالا رب جیون میرا سوال یہ ہے کہ روح و جسم کے مجموعے جس کو موت آئی تھی یا رب جیون اے اللہ مجھے لوٹا دیجیے نام آپ نے کیا بتایا تھا استاد کا استاد کا میرا یہ سوال ہے کہ رب جیون جو اس کا مطالبہ ہے کہ اللہ مجھے لوٹا دیجیے یہ لوٹائے جانے کا مطالبہ مرنے کے بعد ہے یا مرنے سے پہلے ہے مرنے کے بعد مرنے کے بعد یعنی لوٹائے جانے کا مطالبہ ہے مرنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ یہ لوٹائے جانے کا مطالبہ کون کر رہا ہے ہاں فرما رہے ہیں کہ روح کر رہی ہے جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ جا جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تالا تو وہ کہتا ہے کون تالا کی زمیر کا مرجع کیا ہے آپ بتانا پسند فرمائیں گے تالا کی زمیر کا مرجع ہے احد یعنی جس کو موت آئی وہ مرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے جنون مجھے لوٹا دیجیے اور موت کسی آئی روح کو یا جسم کو روح و جسم کے مجموعے کو آئی ہے موت بالکل اور روح و جسم کا مجموعہ مرنے کے بعد کہہ رہا ہے رب جیون ایسا مجھے لوٹا بزرگ بات فرما رہے ہیں مشتاق صاحب کہ کہنے کہنے والی والی روح روح ہے ہے حالانکہ اس سے پیچھے روح کا ذکر نہیں ہے بلکہ روح و جسم کے مجموعے کو موت آ رہی ہے اور وہی کہہ رہا ہے رب جیون ایسا مجھے لوٹا دیجیے لال عمل والے تاکہ میں نے ایک صالح حمار کروں تو ان کی بات تب درست ہو سکتی تھی جب قرآن میں یہ الفاظ ہوتے حتی جا الموت حتی کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے بالا روح رب جرون تو اس کی روح کیسی ہے مجھے لوٹا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی روح کیسی ہے مجھے لوٹا بلکہ اللہ نے کیا کہا ہے جب اس ایک احد ہوں کو روح و جسد کے مجموعے کو موت آئی بزرگوار نے تسلیم کیا کہ یہ جملہ اس نے مرنے کے بعد کہا ہے اور مرنے کے بعد کہنے والا کون ہے پالا وہی روح جسم کا مجموعہ جس کو موت آئی تھی وہی کہہ رہا ہے رب جیون اے اللہ مجھے لوٹا دیجیے لعلی عمل سارے تاکہ میں نے ایک سال اعمال کروں تھی ماتا ٹو جو کہ میں سابقہ دنیا میں چھوڑ آیا ہوں کل اللہ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا ہرگز ایسا نہیں ہوگا انہا کلیما تن اور پھر جیون لعلی عمل سارے ہن فیما ترک یہ ایک جملہ ہے انہا سن یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے ہوا کا جس کو کہ یہ کہنے والا ہے کون جسے موت آئی ہے ہوا کی ضمیر کا مرجع پھر وہ مرجہ ہے ہوا کی کا مرجع ہے اہد یعنی وہ روح جسد کا مجموعہ مرنے کے بعد کہتا ہے مجھے لوٹا دیجیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا یہ جملہ ضرور کہے گا ہوا ہوا وہی روح جسم کا مجموعہ جسے موت آئی تھی جس کو موت آئی وہ یہ بات کہنے والا ہے ومن ورائہم ومن ورائہم اور ان لوگوں کے درمیان برزا کون برزا ہے اس ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے پچھلی سابقہ آیات میں احدہم ہے ان میں سے کوئی ایک آدمی جس کو موت آئی تھی اللہ فرماتے ومن ورائہم ان جس کو موت آئی تھی اس کے درمیان اس کے بڑے اس کے پیچھے برداخن ایک آڑ ہے الا باتون قیامت کے دن تک اللہ نے یہ نہیں کہا وہ ہند برداخن کیونکہ روح اور جسم کے درمیان برزخ ہے اس طرح بزرگ فرما رہے تھے کہ برزخ ہے روح اور جسم کے درمیان وہ بات تب ثابت ہوتی جب اللہ نے کہا ہوتا وہ نیو اجسادی کہ ان کے روح جسم کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو موت آئی ہے وہ تالا کہہ رہا ہے ہوا وہی کہنے والا ہے وہ ہند و جس کو موت آئی تھی انہیں کے پیچھے برزخ ہے اللہ قیامت کے دن کا تو قرآن مجید کا الحمدللہ یہ اعجاز ہے کہ یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے معانی میں اپنی طرف سے کوئی داخل کرنا چاہے تو یہ اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے داخل نہیں ہونے اور یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو آیت انہوں نے اپنے دعوے کے لیے پیش کی تھی میں نے اسی آیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے اور اگر اب بزرگ سے میں مطالبہ کروں گا کہ اگر جو یہ ملاحظات ہیں یعنی کالا کی ضمیر کا مرجع کنواں کی ضمیر کا مرجع غم کی ضمیر کا مرجع وہ کیا ہے اگر عبارت میں سے وہ ہمیں نکال کے دکھا دیتے ہیں تو سب ہوا احمد وغیرہ یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح جسم میں لوٹی کیونکہ روح جسم کے مجموعے نے کہا رب اور اللہ نے بھی کہا روح جسم کا مجموعہ ہوا فائل یہ کرنا کہے گا اور اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اس روح جسم کے مجموعے کے پیچھے کو ہوں گی بات یہ ہے جو آپ نے ہے ایک طرف تو روح اور جسم کا مجموعہ کہہ رہے ہو پھر موت بھی کہہ رہے ہو پھر بھی مجموعہ پیش کر رہے ہو یہ کون سی سٹائل ہے اچھا، یہ روح جسم کے اندر ہے اور وہ جسم بول رہا ہے ٹھیک ہے وہ جسم بول رہا ہے تو مالک فرماتا ہے جن کو تم پکار رہے ہو ہم وات ان غیر سننا نہیں ہماری رہی بات اب اس کو تو وہ اپنا شور ہی نہیں ہے ایزا متنا وقنا درابا وہ مٹی ہو رہا ہے روح اور جسم جس جب تک انسان کے اندر ہے مجموعہ ہے بغیر کھائے پیے اللہ کی مرضی تک وہ زندہ رہ سکتا ہے <coughs> جب روح خارج ہوتی ہے خارج نام کو میت کہتے ہیں مردہ کہتے ہیں ہم واد کس کو کہتے ہیں مردے کو زندگی کا فتوا ہوتا ہے لگتا ہے کس پر وہ شناخت موت کی آتی ہے جب اس سے روح خارج ہوتی ہے مجموعے کو موت نہیں کہتے حتہ ازا جا الموت وہ موت نہیں ہے کھانے پینے کے بغیر بھی اللہ کی مرضی تک بغیر کھائے پیے بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے جب تک مالک چاہے جب تک اس کے اندر کوئی ہدا نہ چاہے اس کو دفنایا نہیں جائے گا جب اس کے اندر وہ ہے زندے کو کبھی بھی کسی نے قومے میں پڑا رہے گا کوما آ گیا پڑا ہوا ہے کھا نہیں رہا پی نہیں رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا سالوں سال پڑا ہوا ہے کبر بھی ڈالیں گے جب موتوں کی بات آئے گی کہ اب مر گیا ہے اس کی روح برباد کر گئی ہے نکل گئی ہے اس کو دفنایا جائے گا اس کی قبر بنائی جائے گی وما انتا انتاب کے مسلم منفیل اس کو کہا جائے گا اب یہ مجموعہ قبر کے اندر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں روکا جا رہا ہے ماں انتا مسلم محمد کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں روکا جا رہا ہے کہ آپ اس کو نہیں سنا سکتے پھر آگے آیات کسی سنانے والے کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سن نہیں سکتا فیصلہ اللہ کا ہے تم اگر پھر بھی سنائے جا رہے ہو بعد میں آ رہے اللہ کے فیصلے تو تسلیم نہیں کر رہے مالک کی اتباع نہیں کر رہے حکم کی تو پھر وہ یوم القیامت یا تم گے اب یہ خود ساختہ باتیں بنا کر کے جناب یہ مجموعہ بول رہا ہے مجموعہ کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کیا روح اللہ سے روح سے سوال نہیں کر سکتا رسم ربی کو روح سے ہم کلابی ہوا اور مالک کالو بلا وہ مجموعہ تھا جس نے جواب دیا خود ساتھتا یہ تحویل کون کر رہا ہے اس قرآن کے فیصلے کو حقیقت سے کون توڑ رہا ہے قرآن کی آیات ایک بات مجسم مکلم کہہ رہی ہے فیصلہ مالک سنا رہا ہے اگر یہ مجموعہ قبر کے اندر پڑا ہے تو محمد رسول اللہ کو کیوں روکا جا رہا ہے پھر اس مجسمے کو اس جو مجموعے کو کے بارے میں مالک کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں سن رہا بات قرآن کی قرآن کی نہیں ہے یہ خود ساختہ آپ دیکھو یہ بھائی شاکر صاحب بیٹھے ہیں ہم میں نے تو کہا ہے ہمارے منہ ہمیں پنگے پاس دو دین کا شوق رکھنے تھے بات ان بزرگوں سے کرنے سے وہ ایک علم آیا تھا بات اس نے بھی ایسی کہ ایک تصویر کا رخ پیش کرنے سے بات ختم نہیں ہو جاتی آپ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مجموعہ ہے مجموعہ بول رہا ہے مجموعے کو دنیا سے کاٹا گیا ہے روح اور جسم نہیں کاٹی گئی حضرت کا جو واضح بیان ہے وہ سراسر آزاد کے خلاف ہے منافی ہے آزاد کے بالکل منافی ہے قرآن کے فیصلے کو مت کرنا اس کے چہرے کے اوپر سارا چی کے ساتھ مل دینا کہ کچھ نظر نہ آئے اور کیا ہے قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ماشاء اللہ یہ آرڈر کر رہا ہے قرآن کا فیصلہ کیا ہے معمولی بات ہے پھر نام لے کر اس ذات ہستی کو روکا جا رہا ہے اسی صورت کے اندر اسی کی طرف سے مالک یہ نہیں سنتا ہم کہتے ہیں کہ یہ مجسمہ اندر چلا گیا مجموعہ مجموعے کو کچھ نہیں ہوا برزخ لوگوں سے دنیا سے ہوئی ہے بھائی برزخ روح اور جسم کی نہیں ہے روح روح جب تک ہوتی ہے انسان کبھی ختم نہیں ہوتا سوکھ جائے گا گوشت ختم ہو جائے گا سوکھ کر کانا ہو جائے گا سالوں سال کو میں پڑا رہے گا قبر میں نہیں ڈالے جب اس مجموعے کو علیحدہ کرو گے نکل جائے گی روح تب جا کر اسے اس کے لیے کھولو گے اس کو ڈالو گے جی۔ بزرگوں بات یہ ہے کہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ نے اس کو میری اختیار سرائے قرار دیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں ان میں سے ایک بات بھی قرآن کی آیت کے مطابق نہیں کہی ہے ٹھیک ہے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے ایک منٹ سن ہے اور قرآن مجید کی اس آیت پہ آپ بات کر لیں آپ کا یہ اشکال ہے بزرگوار کا یہ اشکال ہے موصوف کا کہ جب تک روح جسم کے اندر رہتی ہے بندہ زندہ ہے جو ہی روح بدن سے نکل گئی بندہ مر گیا یہ انہوں نے موت کی تعریف موصوف نے یہ سمجھی ہے کہ جسم سے روح کے نکلنے کا نام موت ہے یہی ہاں جی کہ جسم سے روح کے نکلنے کا نام موت ہے اور روح کے جسم میں موجود ہونے کا نام زندگی ہے یہ تعریف آپ نے سمجھی ہے جبکہ قرآن مجید کی روح سے میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ موت کی یہ تعریف غلط ہے ایسا بھی وقت آتا ہے انسان پہ کہ انسان کی روح انسان کے جسم میں نہیں ہوتی لیکن زندہ ہوتا ہے قرآن مجید سے میں انشاءاللہ یہ بات ثابت کروں گا کہ انسان کی روح انسان کے جسم میں نہیں ہوتی لیکن کوئی اس کو مردہ نہیں کہتا اور قرآن سے یہ بات ثابت کروں گا کہ انسان کے جسم میں اس کی روح موجود ہوتی ہے لوگ اس کو مردہ کہتے ہیں یعنی موت و حیات کی جو تعریف سمجھ لی گئی ہے وہ نہیں ہے موت و حیات کی تاریخ کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ شاء قرآن سے ثابت کریں گے کہ اللہ نے موت کی کیا تشریح کی ہے اللہ رب العالمین موت کسے کہتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم قرآن سے ثابت کریں گے یہ بھی ثابت کریں گے کہ ان روح ان جسد یعنی روح کا موت سے نکل جانا یہ موت کو لازم قرار نہیں دیتا اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ روح کا جسم کے اندر موجود ہونا زندگی کو لازم قرار نہیں دیتا یہ ایک بات کے موضوعات ہیں اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ضرور کریں گے اسی مجلس پہ کر لیں گے لیکن پہلے ایک مسئلہ جو ہم لے کے بیٹھے ہیں روح کے جسم میں لوٹنے والا تو قرآن مجید کی وہی آیت جو انہوں نے پیش کی تھی ہم انشاءاللہ اسی پہ رہیں گے پہلے وہ حل ہو جائے گی اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دیگر آیات کی بھی رخ کریں گے اور انشاءاللہ مکمل قرآن مجید سے سارے درائز دیں گے لیکن پہلے ایک بات ایک محفل میں اگر مکمل ہو جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے جا میں نے آپ سب سے سے پوچھا پوچھا بزرگوں بھی کہ موت کس کو آتی ہے سب نے کہا کہ روح جسم کے مجموعے کو آتی ہے روح نہیں مرتی جسم نہیں مرتا بلکہ انسان مرنے سے پہلے روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے اور ایک اصولی بات ہے اصولی سی بات ہے کسی بھی لغت کی کوئی بھی ڈکشنری آپ اٹھا لیں کوئی بھی اصول و ضوابط کی کتاب اٹھا لیں اور عربی زبان کے اندر جو اصول ہیں جنہیں علم کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب کوئی ضمیر ذکر کی جاتی ہے نا پہلے ایک چیز کا نام ذکر کیا جاتا ہے ایک چیز کا تعین کیا جاتا ہے پھر بار بار اس کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کی طرف ضمیر لوٹا دی جاتی ہے تو ضمیر کا مرجع وہی ہوتا ہے جو قریب ترین ہو قریب ترین مرجع ہوا کرتا ہے تو ہوں جس کو موت آئی کو وہ سب نے تسلیم کیا کہ وہ روح جسم کا مجموعہ ہے اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کالا وہ کہتا ہے ایک منٹ بات کو بتا کر شروع سے شروع سے جا ہاں جی یہ لفظ جو قرآن نے موتوں کے الفاظ استعمال کیے ہیں آپ اس کی وضاحت کریں کہ موت کسے موت کو موت کیسے ہاں، ہے اگر ہاں۔ وہ موت کیا ہے موت کی ڈیفینیشن موت کی تعریف کیا ہے ہاں۔ میں نے پہلے بھی اب کیا بھی ابھی کہ یہ مسئلہ ہم بعد میں حل کریں گے اچھا بعد میں حل کریں ہاں اس کو چھوڑیں گے نہیں اسی بات کے اوپر ہو رہی ہے اس کو بعد میں کریں گے پہلے پہلے ہے نہیں ڈال دیں گے اس پہ بات ہو رہی کی بات کر رہی نا اچھا، چلو ٹھیک ہے پہلے اس کو اچھا، کلیئر کر لیں خان بات کو ایک فرقہ علمی علمی کی بات وہ بات گھیر رہے ہیں بات کو سنے اصل میں یہ ایسی بات بھائی میری بات سنے بیٹا آپ کو پتا یہ تو سیدھی سادی بات ہے آپ اس کو موت لفظ قرآن استعمال کر رہے ہیں موت آ رہی ہے موت کی آپ کیا کہہ رہے ہیں ایک مجموعہ روح اور جسم کا اب اسی مجموعے کو لے کر آگے چل رہے ہیں آپ قرآن یہی موت دے رہا ہے موت کو کیا ہے موت کو ڈیفائن کر رہا ہے ہاں علی جی موت کی تاریخ سن لیں ہاں۔ موت کی تاریخ وہ ہے جو بزرگوں نے آیت پڑھی تھی اموات غیر احیاء اموات غیر احیاء مردے ہیں زندہ نہیں مردہ ہیں زندہ نہیں تو موت حیات دنیاوی کے اختتام کا نام ہے دنیاوی زندگی کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے یہ مختصر سی موت کی تاریخ ہے اللہ نے مجید میں فرمائی ہے باقی جو تاریخ انہوں نے سوچی ہے یا جو عام ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ روح کے جسم سے نکل جانے کا نام موت اور روح کے جسم میں موجود ہونے کا نام زندگی ہے تو قرآن اس کا انکار کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ تمہاری روحیں تمہارے جسموں میں نہیں ہوتی لیکن تم زندہ ہوتے ہو لی جی ہاں، ہاں۔ نیند کی حالت ہاں، کو بتا رہا ہے بتا رہا ہے ساری بات کو حالت کوئی بھی ہو کر گفتگو کر رہا ہے کوئی اس کے اندر پردہ دیکھ کر جی۔ بات نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ اصول کیا تھا پہلے اصول کو سمجھے آپ بات کریں ٹھیک ہے اصول آپ آزاد بیان کریں جی۔ اصول یہ بنایا گیا تھا کہ جب روح جسم سے نکل جائے تو بندہ مردہ ہوتا ہے اصول کیا بنایا گیا تھا کہ روح جسم سے نکل جائے تو بندہ مردہ ہوتا ہے میں نے کہا کہ روح جسم سے نکل جائے تو بندہ مردہ بسا ہوتا سامنے آ جائے گا فیصلہ ہے اسی طرح عوام تو ہے نہیں یہ کہا گیا تھا کہ روح جسم میں موجود ہو تو بندہ زندہ ہی ہوتا ہے میں نے کہا یہ بھی غلط ہے روح بسوں کا جسم کے اندر موجود ہو تب بھی بندہ مردہ ہوتا ہے

یعنی کہ ہر ہر بندے نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے آپ کی گفتگو سے کچھ اور لوگ سمجھ جائیں اور وہ ہر بات کو نا بڑے ایک کلیئر طریقے سے ہاں۔ بار بار دوبارہ کوئی نہیں کوئی بات اچھا یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یا توفل انفس ہی نہ موتی کا اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے کب ہی نہ موتی موت کے وقت ٹھیک ہے ولتی لم تم منامی اور اس شخص کی روح کو بھی قبر کر لیتا ہے جو جس کو نیند میں موت نہیں آتی پھر کیا ہوتا ہے فیم جس کا موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو روک لیتا ہے جزاک ٹھیک ہے جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے روک لیتا ہے اب یہ کیا ہو گیا ایک منٹ سن ٹھیک ہے جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے نکالی اللہ نے سونے والے کی روح بھی ہے نکالی اللہ نے مرنے والے کی روح بھی ہے سونے والے کی روح کو ایک خاص وقت کے بعد لوٹا لیا جاتا ہے اس کو واپس دوسری کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے واپس لوٹا دیتا ہے اب جو پہلی یعنی کہ جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس پر تمام دنیا کا اتفاق ہے کہ اس کو لوٹا دیا جاتا ہے اختلاف کا نقطہ سمجھنے کا ہے نقطہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے لوٹایا جاتا ہے کہ نہیں قیامت والے دن تو یاد ہے نا سارے کہ قیامت والے دن روح لوٹتی ہے ٹھیک ہے یعنی مرنے مرنے کے بعد ایک منٹ مرنے کے بعد روح کے لوٹنے کے بارے میں اشکال نہیں ہے اشکال یہ ہے کہ روح کب لوٹتی ہے قیامت کے دن لوٹتی ہے یا اس سے پہلے لوٹتی ہے یہ ہے ایک بنیادی علمی جو بات سمجھنے والا ہے روح کے مرنے کے بعد لوٹانے کے بارے میں اختلاف نہیں اختلاف اس میں ہے کہ روح کب لوٹتی ہے آیا برزخ میں لوٹتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے آدمی کی روح کو بھی قبض کر لیتا ہے اور مرنے والے کی روح کو بھی قبض کر لیتا ہے اب بات کیا کر رہی تھی کہ جو بندہ جس کے جسم سے روح نکل جائے وہ مر جاتا ہے یہ موت کی تعریف کی گئی تھی تو یہ تعریف موت کی یہاں سے غلط ثابت ہو رہی ہے کیونکہ سوئے ہوئے آدمی کے بدن سے بھی روح نکل چکی ہے لیکن وہ مردہ نہیں ہے لہذا موت کی یہ تعریف یہ غلط ثابت ہوئی جس طرح اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے میں روح دوبارہ لٹا سکتا ہے تو برزخ میں وہ روح دوبارہ نہیں لوٹا سکتا ہے یہ موت کی جو ڈیفینیشن جی، جی۔ سمجھائی جا رہی تھی کہ روح کے جسم سے نکل جانے کا نام موت ہے وہ قرآن کی شاید کی روح سے وہ تو کم از کم غلط ثابت ہوتی ہے اپنی بات کو غلط نہیں نہیں ان کو کہنے دو بولنے دو پھر ہم بولیں گے وہ آپ انشاءاللہ ان کو بتائیں یہ بات کریں گے ان کو اگر کوئی دلیل دماغ میں آئیں گے یہ مجھے بتائیں گے تو میں انشاءاللہ بات کروں گا جب میں تھپ جاؤں گا یہ شروع ہو جائیں گے بزرگ بات تھپ جائیں گے آپ کوئی ٹینشن نہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے سمجھ کے سمجھائیں گے ہمارے پلے پڑ جائے کہ ہماری آپ تو بہرحال بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت کی جو تعریف کا بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا تو جو تعریف ذہنوں میں دکھائی گئی ہے ٹھیک ہے نا وہ غلط ہے حقیقی تعریف یہ ہے کہ موت دنیاوی زندگی کے ختم ہو جانے کا نام ہے اب روح ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ روح پوری روح ہمیں امر ربی روح تو امر ربی ہے روح کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ روح کی حیثیت کیا ہے ہاں۔ اس کو چیلنج نہیں کیا گیا ٹھیک ہے آپ تو پھر اب ہم آتے ہیں اسی عید کی طرف ہاں، یہ بات <laughs> حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے مرنے سے پہلے بندہ روح اور جسم کا مجموعہ تھا اکیلی روح نہیں تھا یا اکیلا جسم نہیں تھا جا ہوم الموت حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کو جب موت آتی ہے تالا تو وہ کہتا ہے میرا یہ سوال ہے کہ تالا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے بس جو یہ کہہ رہا ہے رب الجعون اے اللہ مجھے لوٹا دیجیے میں بزرگوں سے کچھ نہیں پوچھ رہا ہوں کتنے آزاد نہیں کاربن چوتھا یہ ہے لیکن سورہ زمر کی آیت نمبر بیالیس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہے ہاں۔ آپ سے سوال زمر کی آیت نمبر بیالیس کے بارے میں نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اس آیت میں جو لفظ تالا ہے اس کی زمین کا مرجع کیا ہے بس اس کا مرجہ ہمیں بتا دیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ قول مجھے لوٹا دیجیے یہ بات کہنے والی روح ہے میرا دعویٰ ہے کہ یہ بات کہنے والی روح نہیں ہے بلکہ میں کا مجموعہ ہے سورہ زمر کی جو سورہ زمر کی آیت نمبر بیالیس کو رہنے دیں فی الحال آپ اس میں آئے نا سورہ آیت نمبر آپ نے موت کی تاریخ میں جو خود پیش کی ہے اس کو کیوں رہنے دیا پہلے اس آیت کو کلیئر کر لیں ہم نے تو پہلے کا میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہے وہ میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ نے لفظ موت کے بارے میں پوچھا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے میں نے پہلے کیا کہ اس موضوع پہ بات موت والے پہ بعد میں کریں گے آپ نے کیا پہلے کیئر کر دو موت والے مسئلے پہ بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے پہلے لفظ کی پہلی آیات کی پہلے لفظ کو کلیئر کریں ہاں جی. آپ اس کے حروف میں میں یہ کہہ رہا ہوں لے آئے ہیں اصل مطلب میں آپ نے کہا کہ وہ آئے ہیں اس طرف آپ نے کہا کہ وہ آئے ہیں اس طرف ہم نے جنہوں نے کہا کہ پہلے یہ بیان کر دیں پہلے اس بات میں جانے کی ضرورت ہے نہیں نہیں نہیں آپ میری بات سنیں موت کا جو مسئلہ ہے نا موت کی تاریخ میں ہم دونوں کا اختلاف ہو گیا ہے بزرگ بعد موت کی تاریخ کچھ اور کرتے ہیں میں کچھ اور کرتا ہوں اس اختلاف کو جو مٹانا ہے نا موت کی تاریخ کے اختلاف کو مٹایا جائے گا لفظ تالا خود مٹا دے گا موت کی تاریخ کے اختلاف کو لفظ تالا خود مٹا ڈالے گا میری بات سن لو قرآن کی بزرگوں نے جو ہے ترجمہ اہل علم لکھا ہے کل ایک آدمی ملا کہتا جی قرآن جی، کہتا ہے جس کے لیے موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح کو میں وہاں روک لیتا ہوں کسی کو اختلاف نہیں ہے سب مانتے ہیں اب جب یہ روک لیا تو کب واپس بھیجا جب مردے نے کہا علاج سنو علاج یوم سن فیصلہ اس کی واپسی کا سنا دیا اس کو کہ اب تیری واپسی علاج یوم سن آپ یہ قرآن کی ہے بارہ زندہ ہونے کے دن تک روح نہیں لوٹائی جائے لو پائی جہاں بڑا پہ آ گئے اسی آیات پر تو میں میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ یہ نہیں لوٹتی پھر بات سمجھنی یار آپ پھر وہی دلائل وہی وہی دلائل گھما میم ورا اہم برزخن الا یوم یوگ اصول میں کہتا ہوں برا اہم سے مراد روح جسم کا مجموعہ ہے آپ فرما رہے ہیں برا اہم سے مراد روح اور جسم کے درمیان برزخ ہے اسی اصلاح کو ہم حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اسی خلاف کو ہم حل کرنے کے لیے بیٹھے آپ ہم لفظ ہم سے مراد دے رہے ہیں روح اور جسم کے درمیان میں کہتا ہوں روح جسم کے مجموعے اور دنیا کے درمیان اب فیصلہ کرے گا کہ ہم کے اندر اس کا سادہ مانا کہ ان کے درمیان ان کے پیچھے اب ہم کی امیر کا مطلب کیا ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجموعہ ہی قبر میں جاتا ہے میرا مقصد یہی ہے ٹھیک ہے پھر یہ ثابت کہ مجموعہ نہیں یہ بات کر لیتے ہیں جب مجموعہ قبر میں جاتا ہے تو پھر آئسہ و بخورنا سراہ ہو جاتا ہے ہاں جی مجموعہ مجموعہ مجموعہ ختم ہو جاتا ہے ہاں جی کیا رہ جاتا ہے باقی اس میں اور اس کی روح باقی رہتی ہے پھر وہی بات وہ روح کہاں ہوتی ہے ہاں، ہاں۔ وہ روح کہاں ہوتی ہے جہاں اللہ اس کو رکھتا ہے اس کے جسم کے اندر رکھتا ہے عجب و زم جو باقی رہ جاتی ہے عجب و زم کے اندر ہوتی ہے جہاں پر بھی ہوتی ہے مجھے اس بات کا علم نہیں لیکن روح موجود ہوتی ہے عجب و زم موجود ہوتی ہے مرنے کے بعد لڑنے والے کا جسم مٹی ہو گیا خاک ہو گیا جل گیا یعنی کہ دیکھیں یہ ایک موبائل ہے آپ کے سامنے ہے دنیا میں دنیاوی کے ہے نہیں میں سمجھا رہا ہوں اب اس کی آپ مٹی ہو گیا یعنی کہ ہم نہیں سمجھاتے مرنے کے بعد کالا کی سمجھا رہے ہیں چلو کالا کہاں کی بات سمجھا رہے کالا اور روح کے بارے میں بتا رہا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کب تک روکتا ہے سوال یہ ہے کہ روکتا کب تک ہے ہاں، علاج یہ ثابت کر دیں آپ کہ قیامت کے دن تک قرآن کی یاد نکالیں کہ قیامت کے دن تک روح روکتا ہے کہ ہم ہم مان رہے ہیں کہ وہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے مجموعہ کے بکھرنے کی دلیل دیں آپ بس یار اب مجموعہ اچھا۔ میرے خیال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ قیامت تک کا لفظ ثابت کر دیں یار علاج یوم یوبا پوری عید پڑے نا پوری عید پڑے آپ یوم یوبا پوری پڑے آپ نے یوم الا یوم براہ میں پوری ہاں جی یوم یوگا اس آئٹ میں ہے دوبارہ زندگی تک دوبارہ اس آئے میں ہے دن تک اس آیت میں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں جہاں پہ روح کو لوٹنے کا ذکر ہے وہی یہ ذکر ہے یوم سورج ایسے قرآن کی کو نہیں ملا کہ قرآن کیا میری بات سن لو یہ کام نہیں ہوگا ہے اس کو پوری پڑھے دوسری آیت بھی پوری پڑھے دیکھو قرآن کے آیات تشریح قرآن جان کر رہا ہے آگے پیچھے ملا کر نہیں کر رہا اب دیکھو نا یہ قرآن آگے پیچھے پوری پوری آیت پڑھے گا اب یہ مران کو پہلے کہا کہ وہ سنتے نہیں ہاں جی۔ سنتے نہیں پھر کہا آپ چلا نہیں سکتے لیکن ترتیب آیات کی کیا ہے ترتیب آیات کی آیات کی ترتیب ہماری جلد کو نہیں ہے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ پوری آیت پڑھیں پوری آیت پڑھیں پھر دوسری آیت پوری پڑھ دیں پوری پڑی ہے ہاں پوری آیت پڑھیں یہی کہہ رہے پھر دوسری آیت بھی پوری پڑھیں وہی ان سے کل ہاں جی، ٹھیک ہے جس آتی ہے آتی ہے ہم اس پر اس کو روک لیتے ہیں بخرا الہ مسمہ باقیوں کو روحوں کو ہم ایک وقت سے مقرر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ان نقصی ذالک آیات القوم یہ کروں اس لیے ان آیاتوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ فکر کریں اب قرآن کہتا ہے من اہم بن سکون قلعہ یوم رسول پھر وہی بات آ ٹھیک ہے نا اب اب اللہ کی بارگاہ میں ریاض کہاں کی اس نے بتایا نا اس کو کی کس نے یہ بھی وضاحت کر دیں کہ جی، جی۔ کس نے کی رو نے کی ہاں اس کی دلیل دے دیں پہلے اس بات کی دلیل دے دیں اس لیے فریاد رو نے لفظ بالا کی زمین کا سے اور لفظ کالا کی ضمیر کا مریض مطلب قرآن سے نکالے اپنے ذہن سے نہیں ہاں جی بتایا کہ قرآن کی یاد سے قرآن جگہ پر لفظ کالا کی یاد کا مرجا ہے روح کو روک لیا ہاں جی کب تک سوال ہے کب تک اس کی روح کو روک لیا کب تک روکا کتنی دیر ہوگا آپ ثابت کر دیں قرآن ہاں میں ثابت کر رہا ہوں قرآن سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتہ جا احدہم الموتو حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے ہاں۔ ٹھیک ہے موت آ گئی مرنے مرنے کے کے بعد بعد قیامت ابھی نہیں ہوئی قیامت کے قیم ہونے سے پہلے تالا اس نے کہا جس کو موت آئی تھی اور ابن اہلا مجھے لوٹا دیجئے ثابت ہوا کہ قیامت سے پہلے روح و جسم کا دوبارہ مجموعہ تیار ہو جاتا ہے کی بات میں نے کی بات نہیں کی کتنی دیر تمام بھائی تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ یہ کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے ہن سنا نہیں ہے مذاق ہونے کی بات نہیں ہے سنا نہیں بزرگ ہے ہمارے گھر بزرگوں کی عبادت کی جگہ سمجھا لیا آئے لیکن سنا دونوں کی ایک ہے میں سمجھا رہا ہوں یا آپ جس کے دلوں کے اندر پیڑ ہوگی اللہ اس کو سلا دے گا صحیح بات صحیح بات میں نے منع کر دیا ایک بات سے کچھ نہیں ہوگا اللہ کہ جی، جی۔ جس کے دلوں کے اندر پیڑ ہوگی بالکل اللہ اس کو سزا دے گا بالکل آپ نے آپ کے حسلے سے اس کی کے بات بات کو سمجھے نا ہم ساری ساری کرتے ہیں ہمیں ہے یہ ہو رہی منفی جیسا اصل میں انہوں نے جو لنچ سوار ہاں۔ کے لائن کریم مانگا بات ضرور ہے جلدی آ جائے دیر ہو جائے یہ تو اللہ دیکھو بتانا بات انسان کے پاس آپ موضوع سے بات کریں اندر اللہ کا کام بے شک بہت اچھی دیکھیے یار اندر بٹھانے کا کسی کو پاس نہیں ہے نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا بات یہ ہو رہی ہے بات سن لیں بات یہ ہو رہی ہے کہ ویم سے کلتی غزال الموت روح کو روک لیا بالکل صحیح روک لیا ٹھیک ہے نا بات کو سمجھ لیں جب روک لیا ہے اس روکنے والے کو قرآن نے کہا تم کو موت آ گئی ٹھیک ہے اب آپ یہ بتائیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا جسمانی یا روحانی دکھائی گئی تو جنت اور جہنم کے جو لوگ تھے وہ جسموں کے ساتھ تھے ان کی روئے تھی ان کی روئے جنتوں میں تھیں یا جنموں میں تھیں جن کی زبانیں نکلی ہوئی تھی جن کی آتلیں نکلی ہوئی تھی جو اوپر نکلتے تو پھر خریدتے ان کو پوڑا مار کر نیچے کرتے یہ جنت میں جو ابل اسلام نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو ہو رہے دودھ پلا رہی ہیں وہ تو جسم مٹی میں ہے اور نبی اسلام کو جسمانی جو مراج کرائی گئی جنت کی سیر کرائی گئی وہ دودھ کی طرح دیکھ کر آ رہے تھے وہ تو وہ کیا ہے وہ مجموعہ کہاں تھا وہ مجموعہ اوپر چلا گیا اب حدیث قرآن کی بات یہ ہو رہی ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ روک لیا ٹھیک ہے نا تو ہم کہتے ہیں روک لیا اب رکنے کے بعد اس کو موت ہے موت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی کوئی اختلاف نہیں اس کا اب فرشتوں کا کیا ہے وہ تو پلک میں چلے جاتے ہیں کو لے کر ان کو کوئی سینکڑوں سال تو نہیں لگتے اس بات پہ ٹاپک نہیں ٹاپک یہ ہے کہ پیش کو میں واضح کر چکا ہوں کہ مولانا مشتاق صاحب کا اور ہمارا جو ہاں، مولانا صرف مشتاق صاحب صرف مشتاق ہاں، اور میرا ہم دونوں کا چورا لگا نقطہ اختلاف یہ ہے مرنے والے کی روح کے نکل جانے کا صاحب بھی عقیدہ رکھتے ہیں میں بھی عقیدہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے روح کو روک لینے کا عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ روح قیامت والے دل لوٹائی جاتی ہے اس سے پہلے نہیں کیوں یہی عقیدہ نا آپ کہ روح قیامت والے دل لوٹائی جاتی ہے اس سے پہلے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت سے پہلے لوٹائی جاتی ہے نقطہ اختلاف سمجھے اختلاف صرف اس چھوٹی سی بات پہ ہے کہ قیامت سے پہلے روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے یا نہیں روح کے جسم سے نکل جانا روح کا جسم سے نکال کر اللہ تعالیٰ کو اس کو روک لینا اس بارے میں اختلاف نہیں ہے وہ اختلاف یہ ہے روح کے لوٹانے کے بارے میں بھی اختلاف نہیں ہے اختلاف یہ ہے کہ وہ جو لوٹنا ہے وہ قیامت سے پہلے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہی نقطہ اختلاف ہے نا کہ روح کا لوٹنا قیامت سے پہلے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا صرف یہ ہمارا نقطہ اختلاف ہے باقی روح لوٹا دی جاتی ہے رو روک لی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس پر ہماری گفتگو کا موضوع ہی نہیں ہے موضوع یہ ہے کہ یہ ثابت کریں گے کہ قیامت سے پہلے روح نہیں لوٹائی جاتی میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ قیامت سے پہلے روح لوٹائی جاتی ہے میں نے ابھی ابھی بزرگوار کے سامنے یہ عید پڑھی کہ جب مرنے والے کو موت آتی ہے تالا وہ کہتا ہے ربر جیون مجھے لوٹا دیجیے اور اس بات کو یہ تسلیم فرما چکے ہیں کہ رب جیون کا جو جملہ ہے وہ اس نے قیامت سے پہلے کہا ہے ٹھیک ہے تو اب روح جسد کا مجموعہ بنا تو اس نے کہہ دیا ربر جیون اب انہوں نے پھر سوال فرمایا کہ کتنی دیر کے بعد روح لوٹائی گئی کتنی دیر کے بعد ایک تو ان کی اس بات سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ قیامت سے پہلے روح لوٹنے کی کچھ بات کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہے تبھی تو سوال کیا کہ کتنی دیر کے بعد چلو اس کو ہم فی الحال ایک ایک سائڈ رکھتے ہیں ہیں تو آپ ہاں میری ہے جو چاہتے ہاں جی۔ کہ یہ تو بہرحال اگر وہ پہلے پہ رب گر وہ مجموعہ بول رہا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ قبر میں روح اور جسم بول رہا ہے ٹھیک ہے برزخ میں بول رہا ہے ٹھیک ہے نا جی؟, جی جی پھر تو وہ سنتا ہے جی۔ بولنے میں کیونکہ روح نے سننا ہے جسم نے نہیں سننا جسم تو ایک ذریعہ ہے ایک قاعدہ آپ نے ایک قاعدہ آپ نے ابھی پھر بیان فرما دیا یہ ایک دوسرا اصول نیا مولانا صاحب نے بیان کیا ہے بغیر اچھا اور جی۔ ٹھیک ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کو گالی سمجھتے ہیں چلو بات مشتاق صاحب نے مشتاق صاحب نے بزرگ بار نے یہ ایک نیا اصول بیان کیا ہے جو میرے لیے بہرحال نیا شاید آپ لوگ اس کو پہلے جانتے ہو کہ روح ہمارے لیے نہیں روح سنتی ہے جسم نہیں سنتا ابھی ابھی انہوں نے فرمایا کہ سنتی روح ہے ہے جسم نہیں سنتا یہ انہوں نے ایک اصول فرمایا میں حق رکھتا ہوں کہ اس پر ان سے دلیل مانگوں انہوں نے جو یہ اصول اثر کیا ہے کہ روح سنتی ہے جسم نہیں سنتا اس پر یہ دلیل دیں لیکن فی الحال ہم اس بات کو نہیں چلیں گے بہرحال میرے علم میں یہ جدید ایک اضافہ ہے نالج میں کہ روح سنتی ہے جسم نہیں سنتا جس پر میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے بہرحال بات پھر وہیں کی وہیں آ کے ٹھہرتی ہے اللہ تبارک نے جب روحوں سے سوال کیا الگ تو پہ میں نے سوال نہیں کیا میں نے سوال نہیں کیا تو روحوں سے بلا روح نے جواب نہیں دیا وہ روحوں سے سوال ہوا یا روح جسم کے مجموعے سے یہ اس کی وضاحت کا حق میں میں خود رکھتا ہوں آپ سے سوال کرنے کا حق بھی میں سوال کر نہیں رہا ابھی کیونکہ ایک نیا موضوع کھل جائے گا جس موضوع کو ہم لے کے چلے ہیں پہلے اس کو کلیئر کر لیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اگلے موضوع کی طرف بھی آئیں گے موضوع یہ چل رہا ہے کہ کہ کالا وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے لوٹا دیجئے اور یہ سوال کرنے والا مطالبہ کرنے والا میں کہتا ہوں کہ روح جسر کا مجموعہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ صرف روح نے سوال کیا ہے تو میرا اس پر سوال یہ ہے کہ اللہ نے لفظ بولے ہیں قرآن کے آخر قرآن کے الفاظ کا ایک وزن ہے ایک معیار ہے آپ یہ بتا دیں کہ لفظ تالا کی ضمیر کا مرجع اس آیت کے اندر کیا ہے لفظ تالا کی ضمیر کا مرجع اس آیت کے اندر ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہے کیونکہ کا متفق تعین ہو چکا کہ وہ روح و جسد کے مجموعے کا نام ہے جس کو موت آتی ہے وہ روح و جسد کے مجموعے کا نام ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہے روح ہے کالا کی مرجع ادھر بھی ادھر بھی وہی ہے کالا جب اللہ نے کہا کہ الگ دیکھوں نہیں بالو بلا دیکھیں بالکل عربی لغت میں کہتا ہوں اس وقت بھی روح جسم کے مجموعے سے سوال کیے گئے تھے اس وقت بھی روح جسم سے مجموعے سے سوال کیے گئے تھے اچھا۔ یہ ایک بات میں نے آپ کو فرمایا عرض کیا کہ یہ ایک نیا ٹاپک کھل جائے گا پھر بات لمبی ہو جائے گی اس کو فی الحال رہنے دیں ٹھیک ہے بولتا کون ہے اس کو فی الحال رہنے دے یہ بھی ہم انشاءاللہ قرآن سے ثابت کریں گے اللہ کے فضل سے قرآن بڑی کھلی کتاب ہے لیکن پہلے جو ہم موضوع لے کے بیٹھے ہیں اسے حل کر لیں ہاں۔ کہ لفظ تالا اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے اصول یہ ہے کہ جب عبارت بولی جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی ضمیر کا مرجع موجود ہوتا ہے یہ سورہ مومنون ان کے سامنے کھلی ہے آیت نمبر ننانوے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس سے پچھلی تمام آیات ان کے سامنے ہیں کسی پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ لفظ تالا کی ضمیر کا یہ مرجع ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے اس کے بعد پھر آگے چلیں گے میرا یہ دعویٰ ہے کہ کالا کی ضمیر کا جو مردہ ہے وہ ہے جس کو ہم متفقہ طور پر تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ روح و جسم کے مجموعے کا نام ہے جس کو کہ موت آئی آپ یہ بیان فرما دیجئے کہ لفظ کالا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے تاکہ بات کلیئر ہو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے پھر ورائی ہم کی جو ضمیر ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ برزخ کس کس کے درمیان ہے کی ضمیر سے فیصلہ ہوگا کہ برزخ روح اور جسم کے درمیان ہے یا روح اور جسم کے مجموعے اور دنیا کے درمیان ہے یہ اس سے فیصلہ ہوگا اب پہلا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو ربر جیون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے ہمارے اختلاف تو یہیں پہ پڑ گیا ہے تو پہلے یہ بتا ہاں آپ کا دعویٰ ہے کہ روح کہہ رہی ہے میرا دعویٰ ہے کہ روح جسم کا مجموعہ کہہ رہا ہے ساری رات بیٹھے دعویٰ کرتے رہیں گے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا لیکن سوال نتیجہ سب نکلے گا جب اس لفظ کی ضمیر کے اندر جو مرجع ہے روح روح بولتی ہے روح نے اللہ نے روح کو بولا کیا ہے اور سارا نظام نظام روح سے ہے شیخ صاحب میں آپ سے ایک بات کروں بزرگوں نے ایک بات کہی تھی اس کو بزرگوں نے بات کہی کہی گرم نہیں ہوں گے ہمارے مہربان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آیا ہوں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں ہو سکتا ہے ان کا ہمارے عقل میں آ جائے ہماری آکرت بن جائے اور ہو سکتا ہے ہمارے ناقص علم میں آ جائے اللہ ان کی آخر اچھی کر دے ہمارا مدعا تو یہ ہے نا اللہ کو راضی کرنا بات اصل میں یہ ہے انہوں نے کہا کہ میں عالم نہیں ہوں آپ بات مرجے مرجے لگا رکھی ہے مرجے کا مصیبت کیا ہے اس کو مرجے کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر آپ کیا کر لیں گے ہو گیا مرجے مرجے لگا رکھی ہے اس کا پتہ ہی نہ ہو ان کو تو آپ گرامر کی بات کر رہے ہیں سر کو نام کی بات کر رہے ہیں ہاں۔ ان کو دیسی جٹا کی بات کریں تاکہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے یہ

ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور جب نیوٹن لوگوں سے بات کی جی نے کہا کہ بات یہی چاہیے ایسی ہے ایسی ہے باقی کیا ہے یہ پیٹ کا دند ہے گرند ہے آپ کی تاریخ قرآن کہتا ہے آیات بتا رہی ہے قرآن خود کہہ رہا ہے مالک کائنات خود کہہ رہا ہے کہ میں روح کو روک رہا ہوں بہت پیاری بات آپ نے کی مرجا آپ برداشت کریں گے مرجا میں نے میں نے اس کے بارے میں مرجع کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے مختصر ایک مثال پہلے دی تھی کہ انسان اپنی گفتگو کے دوران انسان اپنی گفتگو کے دوران ایک مرتبہ کسی صاحب کا نام لیتا ہے مثال کے طور پہ مشتاق صاحب مشتاق صاحب نے فرمایا کہ روح مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جسم میں نہیں لوٹتی انہوں نے یہ دعویٰ اس بیٹھک میں بیٹھ کر کیا اور وہ اپنے دعوے پر پکے رہے یہ ایک جملہ یعنی کہ بول بولا جاتا ہے اب پہلے پہلے ہم نے کیا کیا مشتاق صاحب کا نام لیا صاحب کا کہ مشتاق صاحب نے یہ دعویٰ کیا کیا اس کے بعد کہا انہوں نے یہ دعویٰ بیٹھک میں بیٹھ کے کیا ہاں جی۔ اب ابر انہوں نا اس کو کہا جاتا ہے اور اس کا مرجع یعنی انہوں سے مراد کون ہے وہ کون ہے پیچھے اس کا نام لیا گیا ہے مشتاق صاحب پھر وہ اپنے اس دعوے پر قائم رہے اس میں بھی ہے وہ ضمیر ہے نام نہیں لیا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ مشتاق صاحب نے یہ دعویٰ کیا مشتاق صاحب نے یہ دعویٰ بیٹھک میں کیا مشتاق صاحب نے مشتاق صاحب اس دعوے پر پکے رہے بار بار ان کا نام نہیں لیا جاتا تو اس کو کہتے ہیں کہ نام کی جگہ پر ضمیر ذکر کر دینا اور جو ضمیر بولی جاتی ہے اس نے وہ انہوں نے وغیرہ وغیرہ اس کا مرجع وہ پہلا رخ ہوتا ہے یعنی کہ اس سے مراد وہ پہلا نام ہوتا ہے جو بولا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مرجع ہاں، ٹھیک ہے جی یہ ہوتا ہے مرجع وہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے حتیٰ جا احادہ الموت حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے ٹھیک ہے موت آنے کے بعد کالا وہ کہتا ہے کون جس کو موت, موت آئی تھی وہی کہتا ہے نا جس کو موت آئی تھی مولانا صاحب ہاحد کو ڈیزائن کرے ایک منٹ ایک وہ بزرگ بار ان شاء اللہ بات سمجھ رہے ہیں کیوں مشتاق صاحب بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں جی۔ ان میں سے کسی ایک کو جب موت آتی ہے تو وہ یعنی مرنے والا کہتا ہے رب جہون مجھے لوٹا دیجیے اور یہ جملہ اس نے کب بولا ہے قیامت سے پہلے والا نہیں بول رہا قیامت سے یعنی مرنے والا نہیں بول رہا ہاں جی، ہاں جی۔ یعنی مرنے والا بول رہا ہے وہ تو مرنے والا خلاف تو نہیں کیا ہاں جی مرنے والا ہاں، یعنی کہ یہ مرنے والا کہہ رہا ہے اور پہلے کہہ رہے اچھا، جی، وہ نہیں ہے یہ کوئی اور یہی کہا کہ یہ مرنے والا خود کہہ رہا ہے درخواست کر رہا ہے قیامت سے پہلے کہہ رہا ہے کہ واپس اسی دنیا میں بھیج دے واپس اسی دنیا میں بھیج الفاظ بڑی پیاری بات پیاری بات مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ مرنے والا قیامت سے پہلے اللہ کو فریاد کیا کر رہا ہے کہ مجھے دنیا میں دنیا میں بھیج دیں مشتاق صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ مرنے والا کیا کہتا ہے مجھے واپس دنیا میں بھیج دے یہی بات میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جس کو ہم سمجھنے میں شاید میں سمجھا نہیں سک رہا یا یہ مجھے نہیں سمجھا میرے خیال میں تو بات یہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کی بات یہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں بہرحال ابھی بزرگوں نے فرمایا کہ مرنے والا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں واپس بھیج دو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو مرنے والا قیامت سے پہلے اے نمبر ایک مرنے والا کیسا ہے نمبر دو قیامت سے پہلے کیسا ہے نمبر تین دنیا میں واپس لوٹنے کا کیسا ہے تین باتیں ہو گئی ٹھیک ہے پیار کرتے جائیں ہاں جی۔ نان اسٹاپ رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت بات تو ہے بات بات کرتے کرتے جائیں جائیں بھائی مگر آپ گے تو پھر بات کٹ جائے گی ٹھیک ہے ہاں یہ نام میں جواب دے دیں وہ الگ چلو جی تین باتیں سامنے نمبر ایک مرنے کے بعد کہتا ہے قیامت سے پہلے نمبر دو قیامت سے پہلے کہتا ہے نمبر ایک مرنے والا کہتا ہے نمبر دو قیامت سے پہلے کہتا ہے نمبر تین یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹا دو یہ ابھی یہ ڈیڑھ دو منٹ کی گفتگو کے اندر یہ بات ڈسائڈ ہو گئی ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ مرنے والا کون ہے یہ تو پکا فیصلہ ہو گیا کہ مرنے والا اب سوال یہ ہے مرنے والا کون ہے کیوں تو مرنے والا رہا ہے مرنے والا روح ہے مرنے والا جسم ہے یا مرنے والا روح اور جسم کا مجموعہ ہے میرا جو ناقص علم ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ مرنے والا پہلے روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے جس کو جیتا جاگتا انسان کہا جاتا ہے یہ ہے مرنے والا اس کو موت آتی تو یہ مر جاتا ہے یعنی کہ ہم نے ڈسائڈ یہ کرنا ہے کہ مرنے والا کون ہے کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اب بیٹھے مٹھائے کہ مرنے والا کہتا ہے مجھے لوٹا دیا جائے سوال یہ ہے بزرگ بات سے میرا کہ مرنے والا کون ہے صرف تو عربی سوال ہے مرنے والا روح ہے مرنے والا جسم ہے یا مرنے والا مرنے سے پہلے روح اور جسم کا مجموعہ تھا صرف اس سوال کا جواب میں مانگ رہا ہوں لفظ تارا کی ضمیر کے جو مرنے کے بارے میں بار بار سوال کیا جا رہا وہ یہی ہے کہ کہنے والا چونکہ مرنے والا ہے سوال یہ مرنے والا مرنے سے پہلے روح تھا مرنے والا مرنے سے پہلے صرف جسم تھا صرف روح تھا یا روح اور جسم کا مجموعہ تھا مطلب پہلا سوال ہم تو سمجھ آ گئی سارے لوگ اب آپ خاموش میں ہاں جی ٹھیک ہے جی صرف اسی نقطے کو آپ بیان کر دیں مسئلہ تاکہ ہم کریم نے ہمیں جو ایمان عقیدہ دیا ہے کہ ویم سے کلکتی فضا علیہ الموت ہم اس کی روح کو روک لیتے ہیں جی جب روک گئی اللہ کے پاس تو روح نے کہا کالا رسول کیوں باڈی نے نہیں کہا باڈی کو اٹھا کر اس کی پوسٹ مارٹم کی گئی اس کے ٹکڑے کیے گئے اس کو سات کھانے میں رکھا گیا اس کو جانور کھا گئے وہ جل کر خاک ہو گئی اس موضوع پہ ہماری بات نہیں کو چھوڑ لو جو میں دوسری آپ کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں جس کو لے سنیں آپ نے میں نے کہا تھا کہ حق کا جہاں موت کو کلیئر کرو اس کے فروغ میں آپ لے آئے ہیں کی کلتی کزان ہمارے لیے آپ نے اور بےسان کر دیا ٹھیک ہے مالک کہتا ہے میں نے اس کو روک لیا روکنے میں اختلاف نہیں ہے روک گئی روک گئی مالک سے فریاد کر رہی ہے جس کو روکا وہ یوم سے کل علیہ الموت روک گئی اللہ نے کہا میں نے روک لی مالک کہتا ہے میں نے روک لی تو وہ مالک سے درخواست کرتا ہے کال رب جیون مجھے لوٹا دو مجھے لوٹا دو کہاں پہ دنیا میں دنیا میں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب مالک کہتا ہے تو کیا اکیلی روح دنیا میں جانا چاہتی ہے یا روح جسم کا مجموعہ جانا چاہتا ہے پورا جسم وہی بات جسم کیا اکیلی وہ کس نے دیکھو کرنا تھوڑا بھائی ایک منٹ ایک منٹ آپ سن لیں آپ سن لیں مالک نے کیا انسانوں کی روحوں کو دوبارہ اس دنیا میں ایک مدت کے لیے نہیں رکایا لٹایا افراد کو اسی دنیا کے اندر نہیں لٹایا دوبارہ زندگی نہیں دی کچھ وقت کے لیے جو موسار اسلام کی قوم کے افراد گئے تھے مر گئے تو موسا علیہ السلام نے فرمایا مالک میں قوم کو کیا جواب دوں گا امانت لایا تھا یہ ستر آدمی قوم سے نکال کر تو قوم تو گروان پکڑ لے گی کہ مروا کیا گیا مہربانی کر ان کو تھوڑی دیر مالک نے کیا ان کو نہیں لٹایا بہت پیاری لٹایا بہت اچھی بات لٹایا یعنی روح قیامت سے پہلے آ سکتی ہے آ سکتی ختم نہیں ہے سنو لے پوری بات یہ بات علیحدہ ہے ہم سارا علیحدہ ہے تو پھر اس کو علیحدہ یعنی مالک نے یہاں جس بات کر ایک کلیہ قانون جو قیدا انسانوں کو آگاہ کیا ہے جی کہا کہ وہ یوں سے کلتی قزا علیہ الموت جس کے لیے ہم نے موت کا فیصلہ کیا اس کی روح کو روک لیا جب اپنے پاس روکا تو اسی روح نے اسی رب سے کہا کال جو یہ جو آپ کا دعویٰ ہے نا کہ اسی روح نے کہا اس کی دلیل اس کی دلیل اسی اسی آیات ہے جس کو یعنی اپنے پاس روکا روکنے پر جب دیکھو یہاں جسم کی جی، ہے یہاں جسم تو کٹ گیا یہاں جسم تو پوسٹ مارٹم میں سامان بھی نکال لیے دل گردے علاقہ کر دیے آگ آنکھ نکالنی یہاں تو گل سڑ گیا یہاں تو جل گیا یہاں تو جانور کھا گئے مچھی کھا گئی کتے بلے کھا گئے مختلف حادثاتی طور پر یہ جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اللہ نے روح کو روکا قرآن کہتا ہے میں نے روکا اور مالک کہتا ہے وہ مجھ سے فریاد کر رہا ہے ایک بات بات مالک خود روح سے تعلق جوڑ رہا ہے اللہ نے کہا میں نے روک دی رک گئی اب رکنے کے بعد وہ اللہ سے فریاد کر رہی ہے تو ماں نے میں نہیں بھیجا مجھے کیا مت ہو مجھے جو مجھے صرف اتنی سی ہے کہ وہ کہنے والی روح ہے یا وہ کا وہ آپ میں اس سے اور کیا ثابت کروں اس سے زیادہ میں اور کیا ثابت کروں کہ میں کل اس پر روح کو روکا چل تک تو مالک نے پھر اس کی درخواست کو دنیا کے اندر بھیج دیا اس نے میرے پاس آپ بات کی ہے کہ مجھے واپس بھیج میں نے اسے کہا کہ میں نہیں بھیجتا انسانوں کو اللہ کیا اس کتاب کے ذریعے اللہ پاک نے کہ خبر کو اس بیس کی خبر کو اس کتاب کے ذریعے لوگوں تک تیار کیا گیا ہمارا جہاں تک بات ہے ہے اس بات کو یہیں تک ہمارا یہی جواب ہے کوئی مانے اس کی مرضی نہ مانے اس کی مرضی اچھا، ایک سوال چھوٹا سا میں یعنی کہ آپ کے پاس ایک کلیئر ہو جائے نا آپ کے پاس یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو روک لیا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو روک لیا اور وہ روح کہہ رہی ہے جی ہاں۔ اور صرف روح کہتی ہے جسم ساتھ شامل نہیں ہے اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بس یہی دلیل ہے جو دلیل ہے ہاں جی۔ جو قرآن ہمیں دلیل دے رہا ہے یہی ہمارے یہی دلیل ہے اور دلیل کیا ہے کہ روح کو چونکہ روک لیا گیا جی ہاں۔ اور اس بات کو پہلے کلیئر کیا جا چکا ہے کہ روح کو روکنے کا کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف یہ ہے یہ بھی نہیں ہے کہ روح کو لوٹایا جاتا ہے کہ نہیں اس پر بھی اتفاق ہے کہ روح لوٹتی ہے اس پر بھی اتفاق ہے کہ روح کو روکا جاتا ہے اختلاف اس بات پر ہے کہ روح جو لوٹتی ہے وہ قیامت کے دن لوٹے گی یا قیامت سے پہلے اختلاف کا نقطہ صرف یہ ہے اور بزرگوار نے جو اپنے موقف کو تائید دینے کے لیے یہ بات پیش کی کہ چونکہ جسم گل سڑ گیا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ٹھیک ہے گل نے سڑنے کے بعد جسم کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے مٹی بن جاتا ہے پر جسم کا کسی نہ کسی صورت میں وجود رہتا ہے چاہے وہ مٹی کی صورت میں ہو چاہے اس باڈی کی صورت میں ہو جس طرح بھی ہو تو یعنی کہ دلیل یہ ہے چونکہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لہذا اب یہ نہیں بول سکتا جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جسم کا ایک ایک انگ انگ بولتا ہے اللہ تعالیٰ ایک منٹ ایک منٹ ہاں قرآن کہتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ جسم کے ایک ایک عزم کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے اس, اس کو آپ مانتے ہیں نا لہٰذا مجھے ایپ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو قیامت کا معاملہ ہے قیامت کا معاملہ ہے تو عدالت لگے گی اللہ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے ختم ہو گئی چلو جی اس کو چھوڑ دیں ہاں۔ تو یہ یعنی نہیں کہ معلوم ہوا اب اس کو ہاں۔ تھوڑا سا شارٹ کریں آ جائے بات سارا ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت کر لی میں نے اپنا موقع مختصر بات کیا کر میں نے اپنی بات ختم کر دی آپ بات کرتے رہے تو فائدہ آگے آپ پھر کسی آیات پر آ جاتے ہیں میری بات سن اس کو واپس آ جاتے ہیں کہ جن تک شرک کی بات ہو رہی ہے یہ آیات روح سے ہمارا ہوگا بھی کیونکہ آپ نے کہا ہے یہ روح واپس آ جاتی ہے اور یہ روح اور جسم سے ساتھ اللہ سے پیاگ کر رہا ہے ہمارا موقف قرآن کی حوالے سے یہ ہے کہ مالک کہتے ہیں بکی موت میں نے اس کی روح کو روک لیا اب اس کے پاس روح ہے وہ روح فریاد کرتی ہے مالک واپس بھیج آپ کا یہ مدعا ہے کہ مالک نے اس کو پہلے ہی فوراً واپس اس کے جسم اٹھا دی اور اس کا روح اور جسم فریاد کر رہا ہے یہ بات آپ کی اور ہمارا الگ الگ ہے جدا کہنا آپ کے سامنے ہم نے بھی قرآن کی بات پیش کی ہے ہاں جی۔ میں نے بھی قرآن کی بات پیش کی سلیل قرآن سے دی اب جس کی مرضی ہے جس کی کو کوئی قبول کرے زبردستی کوئی نہیں منوا زبردستی نہیں ہے اب جس ٹاپک ہوئی جی یعنی ایک دوسرا ہے اپنے موقع پہ قائم ہے آپ اپنے موقع پہ ہاں، ہاں، ہاں۔ صاحب نے ایک بڑی سی بات کی ہے کہ دلائل دونوں کے سامنے جو جس کو قبول کر لے ہوگا نا ایسے فرض کرو کہ میں ان کے دلائل قبول کرتا ہوں اور یہ ان کے دلائل قبول کرتا ہے جی۔ دلائل دونوں نے قرآن سے دیے سمجھ کے خلاف ہے تو کیا وجہ ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو کرا دیا جائے جی نہیں یہی بات اس بات کو کھلا تھا آپ نے آئے ہیں اگر بھائی آپ نے بات کو نہیں سننا تو آپ باہر چلے جائیں موبائل فون کریں اپنے کاروبار کریں اپنے معاملات باہر کریں یا پھر خاموش ہو جائیں مہربانی یعنی کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ دونوں گروہوں میں سے مشرق کون ہے کون ہے یہ کون نہیں ہے سوال سوال نہیں کہہ رہا ہوں ان کی بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی دائر جی جی ہمیں بھجوایا دونوں ہم متفق نہیں ہو سکے ٹھیک ہے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ سننے والا جس کی رائے قبول مل انسان ہے تو انہیں دلائل رکھتا ہے جب جی، جی، مجھے ان کے دلائل پسند آئے اور ان کو آپ کے دلائل پسند آئے ٹھیک سمجھ میں آئی نا سمجھے دونوں نے قرآن مجید سے ہاں جی ٹھیک ہے اب اگر انہوں نے آپ کی بات سمجھ لی تو کیا ان کو حق پہنچتا ہے کہ ان کو مشرق کہیں یہ آپ نے سمجھ لی ہاں، کیا آپ کو حق پہنچتا ہے مشرق ہے آپ اسی میں دیکھو نا بات یہ کہ سمجھ دونوں قرآن سے میں آپ غلطی کر رہے ہیں میں واپس ان کو اسی کی طرف لٹا رہا ہوں وہ اس کو کلیئر کرے ہاں جی وہ ہم کلیئر کرتے ہیں وہ بات سوائے محتاط کے متعلق ٹھیک ہے آپ اس کو یا پورا شرکی کو ان کو موتا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نا جی ہاں۔ ٹھیک ہے نا تو وہ انشاءاللہ ہم کلیئر کریں یعنی کہ صرف اے روح کے ماننے سے صرف نہیں ہوتا اس کو ختم کر دیا ختم کر دے بات کو سب پھر آدھے روح کو ختم کر دے آپ نے جس انداز سے سمجھایا تھا سمجھا دیا میں نے جس انداز میں بات کرنے کی کر دی یہ مشتاق صاحب نے نا ایک بات جو کی ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی پوائنٹ بھی کلیئر ہونا ہاں۔ مشتاق صاحب نے یہ کہا ہے کہ روح جو ہے نا وہ دعا کرتی ہے واپس دنیا میں آنے کے لیے ٹھیک ہے نا اب روح واپس دنیا میں اکیلی آ کے فزیکلی کس کو نظر آئے گی روح نے اکیلی دنیا میں آنا ہے جب وہ گئی سبھی اب جب وہ گئی تھی تب وہ روح اکیلی یہاں گھوم پھر رہی تھی تیری روح گھوم پھر رہی ہے فزیکلی تو میں تیری روح کو دیکھ رہا ہوں یا تیری باڈی کو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ اب اب جب دعا کر رہی ہے اب جب روح دعا کر رہی ہے دنیا میں آنے کے لیے ہاں۔ اب دنیا میں آنے کے لیے وہ دعا کر رہی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں لایا جائے اس کا مطلب ہے روح تو ایسے پھر وہ انٹینجیبل ہوگی نہ نظر آنے والی وہ ایسے گھومتی پھرے ہے وہ انٹینجیبل دنیا میں کہاں پاؤں رکھے گی کہاں لیٹے گی اس کو ایک جسم کی ضرورت پڑے گی یا ایسے گھومتی پھرے گی اب یہاں پر اب یہاں پر ہاں۔ اب بتاؤں کیا ہوتا ہے اب یہ جو ہندوؤں کا مسئلہ ہے نا ہندوؤں کا جو ہندو ہوتے ہیں نا وہ یہ جاتو کا میں اس گھر میں نہیں جانا جہاں روحوں کا بسیرا ہے ہاں۔ وہ روحوں کا جو بسیرا ہوتا ہے نا وہ صبح کے ٹائم نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا جو روحوں کا بسیرا ہوتا ہے نا ہاں، وہ صرف اسی کو نظر آتا ہے جس کو جنات ہوتے ہیں تجھے نظر کیوں نہیں آتا جی مجھے نظر کیوں نہیں آتا چلو روح کو اس کا مطلب ہے اگر واپس آنا تو فزیکل باڈی چاہیے نا جسم کے ساتھ وہ کیا واپس اب وہ سالے کرنے کے لیے یہ جو بات آپ نے کہی ہے رہی ہے کہاں پھر رہی ہے

مت ہاں جی، کرے ہوئی دوسرے آپ کا نام منٹ سرور جی، بھائی جی، بھائی بھائی رفیع اب آپ نے ماشاء اللہ دلائی دی ہے جنہوں نے بات کی ہے جو بیچ میں ملازرین بیٹھے ہیں ہاں۔ ان کے دماغ میں کوئی شکر شبات ہو سکتا ہے سوال کرنے وہ بات ہاں۔ وہ بات ان شاء اللہ وہ بھائی سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ بول ایک منٹ میں میں عرض کروں بزرگوار نے مشتاق صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے کہ میرے پاس یہ دلائل تھے میں نے رکھ ٹھیک ہے میرے پاس جو دلائل تھے ان میں میں نے سارے رکھے یا کچھ رکھے بارہ جو بھی تھا دلائل پیش کیے جا چکے ہیں کے اب اگر کسی کو میرے عقیدے کے بارے میں شک ہو مجھ سے سوال کر لے مشتاق صاحب کے عقیدے کے بارے میں کسی کو شک ہو وہ ان سے سوال کر لے اس مسئلے کو فی الحال یہاں پہ رہنے دیجیے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ شاء آپ علیحدگی میں بھی سوال کر سکتے ہیں بات کو توڑ نہ دیا جائے کیونکہ مسئلہ ہوتا ہے دلائل کا عقل والوں کے لیے دلائل سامنے آ چکے ہیں وہ سمجھ بزرگوں نے بہت اچھی بات کہی ہے بہت اچھی بات دلائل آ چکے اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں، ٹھیک ہے آسان اچھا سی بات ہے اب دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر بات نہیں آپ کرنے میں یہ اس سے اگلی بات ہے اگلی بات بات لوٹنے لوٹنے کی ختم سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح کہاں جاتی ہے ہاں، بات ختم دوسرا سوال آ گیا مرنے کے بعد مرنے والے کی روح جاتی کہاں ہے اس کی جگہ کا بھی کوئی تعین ہونا چاہیے جی تاکہ جی۔ پتا چلے وہ کیا جگہ ہے جہاں پہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح جاتی ہے جی جس کی بنا پہ روح جسم کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح کہاں جاتی ہے کیونکہ ہمارا موقع آپ دیکھو آپ سنیے گا بولیے گا نہیں ہاں۔ کے کائنات نے دو راستے بتایا جنت کا اور جنت اور دو جنت والے اور جنم والے دونوں گروہ کی قرآن کریم نے فیصلہ پیش کر دیا یہ کہاں جا رہی ہے ٹھیک ہے نا مالک کہتا ہے سورہ نام کے اندر الذين تتوفاهم الملائكه طيبون جب پاک لوگوں کی نیک لوگوں کی ایمان والوں کی موت فرشتے روح قبض کرتے ہیں کرنے کے وقت اسے خوشخبری سناتے ہیں سلام علیکم خود ٹھیک ہے جا کو ڈر گلت مل جائے تو ایمان والے کو کہا خود کن تم ماں کہ اب تم جنت میں چلے جاؤ تو مقام ایمان والے کا جو قرآن نے جنت بیان کر دیا اور سورہ آرام سے سورہ آراب سے حقہ سورہ مومنون تک قرآن نے دوسروں کا مقام جانتا ہے یعنی کہ مرنے کے بعد اوم جی۔ لین کی روحیں جن میں جن جاتی ہیں ایسے ایسے یہ یہی موقف ہے ٹھیک ہے جی ایسے موقع اب اتنا زبردست سوال آ گیا اتنا زبردست کیا مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جنت یا جہنم میں کو داخل ہو سکتا ہے جی جو بات ہے جب جنت میں داخل ہوگا تو نکلے گا کیسے ہاں اور جنت میں داخل ہوگی روح میں باہر کال ہے میرے باہر ٹھیک ہے اب قرآن کریم نے کسی کو پردہ غیر کے اندر کسی کے حالات نہیں رکھے حالانکہ ہیں پردہ غیر میں مگر انسانوں کو خبردار کر دیا ڈرایا گیا دھمکایا گیا اسی لیے ہم وہ نقشہ پیش کیا گیا تاکہ یہ لوگ بات آ جائیں کہ ادھر یہ دھر بھی ہو گئے ادھر جھرنا بھی چلے گئے اب جہاں روح برزخ ہے روحوں کا مقام ہے بہت پیاری بات کی ٹھیک ہے نا وہیں جس مقام پہ رکھا جاتا ہے وہی اس کی اصل قبر ہوتی ہے سما آما تو روح اصل قبر روح کی ہوتی ہے قبر میں شک ہے وہ قبر پکی ہے موت کے بعد اس روح کو جو قبر ملتی ہے اور قبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادی ہے کے حوالے سے وہ بالکل فٹ اگر برسک پر فٹ کریں گے بالکل صحیح ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی اور جہنم کی فرزب کے اندر پوچھا جاتا ہے منصبوں کا سوال و جواب فرضت کے اندر ہے سارا معاملہ وہی ہے اس مٹی والی قبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس مردے کو قبر دیں یا نہ دیں گل جائے سڑ جائے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو معاملہ ساری کاروائی باضابطہ کاروائی جو ہوتی ہے وہ کے ساتھ مالک وہی اس کو جسم اٹا ہیں مارزتی جسم جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو پورے دودھ پلا رہی ہیں یا جہنم میں اور کے ساتھ جنت میں بھی جی، جی۔ میں بھی جی اور جو نقشہ پیش کیا اب دیکھو نا قیامت سے پہلے نبی السلام نے جو وہاں پر جنت اور جہنم دیکھی گئی وہ تو وہاں کوئی نہیں جا سکتا جو اصل جنت ہے وہ تو قیامت سے پہلے کوئی نہیں جائے گا ابھی جو آپ نے ایج پڑھی ہے وہ تو جنرل میں داخل کر رہی ہے وہی بات ابھی جو آپ نے میں نے عرض کیا ہے جس طرح قرآن اور حدیث دونوں ہمیں بتا رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے قلت مل شہید کے لیے شہید کے لیے بھی قلت مل جنا جی تو مومن کو کہا تو مل جنہ جی ٹھیک ہے نا جی تو جنت آ رہی ہے نا کہاں ہے جی جہاں بھی ہے برزخ ہے برزخ دونوں کے لیے برزخ کس کے لیے ہے جنتی کے لیے بھی برزخ ہے اور جہنمی کے لیے بھی برزخ ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی۔ اب وہ کہاں ہے کیا ہے ہاں جی یا اللہ عالم بہت اچھی بات ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے اللہ عالم کم سے کم قرآن اس میت کو اس کی جو حالات اور واقعات اس لیے والے اس کا نقشہ کھینچ کر پیش کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ اس کی قبر کے ساتھ جو ازل سے دار اللہ تو اللہ دیتوں والا ولا تو ضرور نبند ہوں ولا سوا ولا یوں سلو تو جو پنتنی قبروں کے پجاری تھے شروع سے کہ ان کے ساتھ یہ اٹیچ نہ ہو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو ہو کر مشرق نہ ایمان خراب نہ کرے قرآن نے جو اصلاح کی ہے مومن کی انسان کی اس بنیاد پر پھر ہم بھی آج اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کبھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سنا نہیں سکتے وہ سن نہیں سکتے اس کے باوجود بھی یہ امت حامل قرآن شیخ القرآن مناظر اسلام محدثین حدیث سبھی قبر کے ساتھ جڑے ہوئے قبر کو مال کما رہے ہیں کوئی کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے کوئی کہتا ہے جناب گھنٹے کے لیے آتی ہے کوئی کہتا ہے مہینے کے لیے آتی ہے کوئی کہتا ہے اب میرے اللہ اپارٹمنٹ میں اپنے میں جناب دو تین دن ہو گئے دو تین رات میں مصروف تھا نہیں سویا سر میرے ذہن تو کوئی جو ہے میں میرے بزرگوں کی باتیں مجھے بڑی پیاری لگ رہی ہے ہاں، صحیح اب میرے کوئی آپ سارے بھائی جتنے ہیں نا آپ سے درخواست یہ ہے کہ دس منٹ میں پانچ منٹ ہو تاکہ آپ کو میری بات اور بزرگوں کی بات سمجھنے میں آسانی ہو ہاں جی۔ دیکھیں بہت پیاری باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا ابو عقیدہ اللہ باغ شرک و کفر سے ہمیں محفوظ رکھے ہاں جی۔ اور جو بندہ شرک کرتا ہے چاہے وہ اہل حدیث ہو چاہے وہ حمید گروپ کا ہو چاہے وہ بھی ہو کوئی بھی ہو جو شرک کرتا ہے وہ مشرق ہے مشرق واسطے اللہ پاک نے جنت حرام کر اصول کی بات جدا سے سڈا دونوں بھائیوں کا بیٹھنے کا تھوڑے سارے کا سننے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کسی کو شرک ہی جا کے جہنم کے حوالے نہ ہو جائے جائیے ہاں، سوال سب تو پہلے میں دو تین چیزیں رکھا گا تاکہ تھوڑا ایٹومیٹک بات سمجھ کر رہے اور صحیح بات دیکھو عام آدمی کو تو پہلے اسی قبر کا تعین کرتے ہیں قبر کا قبر کیا ہے قرآن تو کچھ نہیں اگر قبر اللہ باغ نے اس قبر نو قبر کیا ہے پھر تو عذاب قبر بھی اچھی ہوئے گا اگر اللہ نے اس قبر نو قبر نہیں کیا کسی اور جگہ قبر کیا پھر قبر کوئی اور ہوئے گی وہی ہوگا سب کچھ پھر اس کے بعد کیا سوندا روح آندھی نہیں آندھی بعد کی بات قرآن مجید فرقان حمید کے گیارہ مقامات پر میں الحمدللہ اسی جگہ تمہیں کٹ کے دکھا سکتا کہ اللہ پاک نے اس قبر کو قبر کیا کہو تو میں کہ ایت پڑھا کہو یہ ایک یا دو ایت پڑھ دیتا وہ پڑھا پڑھے ہو میں دو ایسا ٹھیک ہے پڑھ دیں تاکہ اشارے واسطے ایک ہندی امن واسطے اس طرح ایک ایک کٹو گیارہ جگہ کافی نہیں اللہ کو متا تاثر ہستہ زورتم المقام دنیا کی آپ کو تما لالچ نے اتنا مصروف کر دیا کہ تم نے قبریں جا دیکھی دنیا میں اتنے غرق ہو گئے لت ہو گئے کہ تم نے جا کے قبریں جا دیکھی کون سی قبریں جا دیکھی آسمان میں نہیں دیکھی برزخ میں نہیں دیکھی کون سی قبریں دیکھی یہ قبریں جہاں پہ ہم سفید دفل ہوتے نمبر دو اللہ پاک نے فرمایا و عزل کپور سے رکھ قرآن ہے بالکل ان قبروں سے تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے کن قبروں سے کیا جائے گا ان قبروں سے وہ سوال نہیں ہے ہم تو صرف قبر پہ بات کریں قبر کی بات اس کے بعد پھر دوسری کریں گے قبر کی بات ہر بات کریں گے دلیل سے اگر دلیل ہو کتاب اللہ سے اگر دلیل ہو محمد رسول اللہ سے پھر آپ مان لینا اگر اللہ اس سے ہٹ کے ہو نہ آپ بالکل نہ مانیں صحیح ہے اگر میری دلیل اللہ اور رسول کی ہوگی تو آپ مان لینا اگر نہ ہو تو آپ ریجیکٹ کر دینا سوئیں میں کر رہا ہوں پھر یہ بیان کریں گے سورت توبہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا کیا ولا تکم اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین کی قبر پہ بھی جا کے کھڑا نہ ہونا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ کھڑا ہونا چاہتے تھے میں آسمان سے جا کے کھڑا ہونا چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی قبر جہاں پہ مشرقوں کو دفن کیا تھا منافقوں کو دفن کیا تھا اللہ کے پیغمبر وہاں جا کے کھڑا ہونا چاہتے تھے پہلے مالک نے فرمایا کہ مشرقوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا مومن اور مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ مشرقین کے لیے بخشش کی دعا کریں پھر یہ بات بتا جنازہ پڑھنا دور کی بات ہے ولا والا قبر ہی ان کی قبر کے اوپر بھی جا کے کھڑا نہ ہونا تعین یہ ہو گیا کہ قبر سے مراد یہ زمینی قبر ہے نہ کہ یہ قبر کی جو کی قبر قبر ہے ہے اب میں نے دلیل پیش کی ہے اس قبر کے لیے قرآن کی گیارہ ایسے موجود ہیں چار میں نے پیش کر دی اب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس مجلس میں سے ایک ایپ دے کہ اللہ نے اس قبر کے علاوہ کسی اور کو قبر کہا ہے مسئلہ ہی حل ہو گیا ایک ایپ دیں ہمارے بزرگ ہم ان کو بزرگ مانیں گے اور اسی بات کو لیں گے جی۔

نہیں نہیں وہ روحوں روحوں کے ساتھ ہے نہیں تھوڑی سی اس کے ساتھ ریلیٹ ہے مجھے آپ تھوڑا سا سمجھا دیں گے سر میرا سوال ہے میں آپ سے کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں بات نہیں ہے میری ایک سوال ہے اس کا جواب دے دیجیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے بالکل بالکل آپ کا یہ دعویٰ ہے جی کہ قیامت کے بعد کٹھی کٹھی ہوگی روحیں اور اسی جسم میں ڈال کر اٹھائی جائیں گی ہم نے دعویٰ کب کیا ہے یہ قیامت کے بعد اکٹھی ہوگی یہ دعویٰ سے پہلے کیا ہم نے دعویٰ تو کیا کہہ رہے قیامت سے پہلے روز زمین اکٹھے ہو جائے گا اور قیامت کا دن نکلیں گے یہ ہمارا دعویٰ ہے اللہ پاک نے قیامت پر قیامت پر یہ دنیا ہی ختم کر دے غور سے سن رہے ہیں نا سارے جی، جی۔ ہاں جی، آپ تمام بھائی غور سے بات سن رہے ہیں نا میں ان کی مکمل سنوں گا ان کو ہر ایک چیز کا جواب دوں گا ان کی بات ہے ایک دن بیٹھے دو دن بیٹھے تین دن بیٹھے ہم بیٹھے ہیں ان کی بات کا جواب دینا جی اللہ پاک نے دنیا ختم کر دینی ہے قیامت پر جی اللہ پاک نے دنیا ختم کر دینی ہے قیامت ہے ہے ایسا ایسا ہی پھر جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی جی پھر یہ کپڑے بھی دنیا میں ختم ہو جائیں گی اچھا تو محترم پھر وہ کہاں سے اٹھائے جائیں گے پہلے ایک چیز تعین تو کر لیں جی۔ میں نے اپنا ایک دعویٰ پیش کیا ہے جی۔ اس کے لیے میں نے دلیل پیش کی جی۔ دعویٰ میں نے یہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس قبر کو قبر کہا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور قبر ہے تو آپ کے نالج میں تو ہمیں وہ ایک عید پڑھ دیں ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ اور قبر ہے تاکہ ہم ہمارا جواب ہے نا جی اچھا اس پر جواب نہیں ہے کہ ہم ہم کہہ گئے نے ہرانا تو نہیں ہم نے سمجھنا سمجھانا ہے بیٹا جی، جی۔ ٹھیک ہے نا جی، میں نے یہ پیش کی دلیل قرآن مجید کی چار آیات کہ اللہ نے اسی قبر کو قبر کہا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور قبر ہے قرآن مجید کی ایک پڑھ دیں کہ اس قبر کے علاوہ کوئی اور آسمانوں میں برزخ میں قبر ہے اس کے بعد پھر دوسرا سوال شروع ہو جائے گا اس پہ ہم حل کر رہے ہیں والی بات کو ہمیں دوسری اسٹیپ میں لے جواب دیں گے ان شاء اللہ وہ ابھی دوں گا اس کے بعد اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اس کے بعد آگے نہیں جائیں گے اگر نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ اس کا جواب نہیں ہے ہم سے دیں گے ہم نے یہ ہمارے وہ بات ہم کریں بزرگ ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ تو ہم کریں گے بالکل کریں آپ اس سے زیادہ نہیں کریں گے صحیح ٹھیک ہے نا جی جی بات یہ ہے کہ یہ قبر ہے باڈی کی مردہ جسم کی ماشاء اللہ ٹھیک ہے یہ قبر کس کی ہے مردہ جسم کی مردہ جسم کی ہے ٹھیک ہے سنتے رہنا ٹھیک ہے ٹھیک مالک نے کہا ہے کہ وہ سے قدرتی قزا علیہ الموت ہم نے روک لیا اس کو روک لیا روک لیا کس کو روک لیا روح کو روک لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلی بات بھی تعین ہو گئی میرے نزدیک کہ وہ قیامت تک رکی ہوئی ہے قیامت تک رکی آپ کے نزدیک آپ کا خیال ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ قبر جو ہے یہ جسم کی قبر ہے جسم کی قبر ہے ٹھیک ہے سزا جزا ادھر ہے وہ کہاں ہے وہ ہی تو ہم بول رہے ہیں آپ نے مطلب- جواب دے رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا میں نے اپنی کلیریفکیشن بھی تو کرنی ہے مطلب- مطلب- لفظ کہاں ہے قیامت تک کا لفظ ہے سمر یار سوال کرنا سن تو لوگ یوم یو بات قیامت کے دن تک کی بات ہے بھائی زیادہ سمجھ لیں یہ ہے مردہ باڈی کی جسم کی ایزام و وکنا خرابہ جس کے اندر یہ مٹی ہو جاتا ہے گل سڑ جاتا ہے انسان گل جاتا ہے انسان ظال کرا جو بھائی پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا آئین جدید کن جدید دوبارہ جدید طریقے سے بنایا جائے گا قیامت کو ویزن نفوس جب جب اس کے اندر وہ روح ڈالی جائے گی یہ ہے ساری باتیں قیامت کی ہمیں اس قبر سے اس باڈی کی قبر سے کب انکار ہے یعنی ہاں، ہم یا ہم اپنی باڈی کو کہیں اور لے جاتے ہیں اس کو خبر نہیں دیتے بہت پیاری بات آپ نے کی یعنی کہ آپ نزدیک یہ ہے کہ یہ باڈی باڈی کی کی ہے اور روح کی خبر کہاں ہے روح کی خبر ہاں جی، کہاں جہاں ہے ایک منٹ قرآن کہہ رہا ہے اللہ جین تو طیبینہ پاک لوگوں کے پاس جب خریدتے آ رہے ہیں موت کے بعد ٹھیک ہے اسے کچھ دے رہے ہیں ٹھیک ہے خود کل جنت ٹھیک ہے آپ جنت میں جیسے اس کو لے کے جا رہے ہیں کس کو ہاں جی غمرات الموت ٹھیک جب آپ کس کو لے کے جا رہے ہیں ہاں ہاں جی جی دینے والے کو ہاں جی۔ کو مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس کو بھی لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ ہاں، ٹھیک ہے جی آگے جی آگے کیا ہے نا بات ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ روح کو روح کو روک لیا گیا کیا کہاں روکا گیا کہاں روکا گیا برزخ میں روکا گیا ایک منٹ بہت پیاری بات ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہاں بھی ہے بند ایک منٹ والے کو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ وہاں ہے آپ نے بہت پیاری بات اس قبر کے بارے میں حل ہو گیا اس قبر جی۔ کے بارے میں اس کی کیفیت اس باڈی کی کیفیت جو قرآن نے بیان کی ہے جی جی ایک ہمارا اس پر ایمان ہے یہ باڈی کیا ہے ایزا مترا اپنا خرابہ تو یہ مٹی ہو جائے گی یہ گھر بھر جائے گی قبر کے اندر رکھو گے دوبارہ نکالو گے نہیں ملے گی ٹھیک ہے ہڈیاں ملے گی لو جی ایک منٹ بہت پیارا مسئلہ حل ہو گیا اگلی بات ہے کہ روح کہاں ہے مالک ہے برزخ بہت پیاری کہاں برزخ ہے جی۔ لو جی برزخ میں اس کو جو ہے نا ایک منٹ دیکھیں برزخ کے میں نے کیا ہے پردہ آج یہ بھی ہمارے حق میں دلیل ہے بزرگوں نے جو دلیل دی برزخ کے میں نے آڑ پردہ ٹھیک ہے اب اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سورت رحمان کے اندر اللہ پاک بیان فرماتا ہے مارا جل بحرین یل تکیان بینا برزخ لا یبغیا ٹھیک ہے جی اس نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے جو اس سے تجاوز نہیں کرتے جزاکر مل نہیں سکتے زمین پہ دریا چل رہے ہیں آسمانوں پر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجموعہ بول رہا ہے نہیں اس کی بات نہیں لگے ان کو چھوڑے ان کی بات ختم ہوگی آپ دیکھیں اسکول سے چلیں انہوں نے جو بات کی آپ نے بات کی ہم نے دونوں کی سن لی ہم وہ بات مانیں گے جو ہمارا آپ کی بات صحیح ہوگی ہم اس کو مانیں گے جو ان کی بات صحیح ہوگی اس کو مانیں گے وہ سب نے سن لیا اب میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ بینوں بردوں لا یا بغیان دو دریا دریا زمین پر چل رہے ہیں ان کے درمیان دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے ایک پانی ایک طرف کا پانی میٹھا ہے ایک طرف کا پانی کڑوا ہے میٹھا پانی کڑوے میں داخل نہیں ہوتا اور کڑوا پانی میٹھے میں داخل نہیں ہوتا یہ آسمان پہ برزک ہے یا زمین پہ برجک ہے ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا زمین پہ برزک ہے زمین کا نام ہے دنیا میں ہاں، ان سے یہ تو مثال قرآن اس کو سمجھا رہا ہے یہ اگر یہ برزخ دنیا میں ہے جی کہ میں نے آڑ پردہ ٹھیک ہے جی یہ دنیا میں ہے اب وہ جسم جی سے روح نکل گئی نکل گئی تو درمیان میں برزخ آ گئی جی روح عالم دنیا میں رہ گئی تو جسم کس میں چلا گیا عالم مٹی میں جی جسم جی۔ عالم مٹی میں چلا گیا روح عالم دنیا میں رہ گئی اب یہ روح عالم دنیا میں پڑی رہے گی کیا مت جسم میں نہیں جائے گی جہاں بھی رکھ لو جی، اللہ عالم مسئلہ حل ہو گیا عالم پہلے کہا ہے واللہ عالم برزخ کہاں ہے واللہ عالم عالم آپ کہہ رہے ہیں یہ دنیا میں اسی برزخ کو جو قرآن نے دریا کی برزخ کہا ہے پرانے پاک نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی انسانوں کے سامنے واضح کر دی ٹھیک اگلی کے روح کی برزخ کہاں ہے روح کی برکت آپ نے لگانی ہے پھر وہی بات قرآن کی بات ہے ساری میں پھر وہی بات آپ کر رہے جی، ہیں جی۔ میں پہلے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا بہار بات القندر حافظ گریٹ تھے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیے روح والا معاملہ یہ ہے اس میں ہے دیکھو ٹھیک ہے بہت اچھی بات روح کی برکت والا معاملہ دیکھو جب فرون نے پوچھا پوچھا کہ ہمارے پچھلوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی جب اللہ عالم اللہ کو پتہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک اب کیا ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے جی بس اتنا ضرور ہمارا ایمان یقین ہے کہ روح جسم سے جدا ہے کیا مطلب جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے بنیاد ہم اسی پر رکھیں گے ہم آپ سے بات تو سمجھ لیں پوری اللہ کے پارٹی کی قبر ہے جس کے ہم اندر رکھتے ہیں جی۔ رکھیں یا نہ رکھیں جی یہ گال سڑ جائے گی اوپر پڑی ہوگی اس برزک پر پڑی ہوگی تب بھی رو بار رہے گی زمین کے اوپر پڑی رہے گل سڑ جائے گی زمین کے چل نیچے چلی جائے تب بھی گھر سڑ جائے گی روح کہاں ہے بلّہ یعنی والا آپ بھونجے کو بہت اچھا کو خریدنا ہے بہت پیاری بات ہے آپ نے کہا اللہ آپ کو ہم آپ کی بات اللہ کا غور و فکر سے ہاں۔ آپ نے کہا کہ اس کو خریدنا یہ جہالت کی طرف اشارہ ہے جی ہاں۔ یہ روح کے معاملے کو چھیڑنا یا برزہ کے معاملے کو چھیڑنا ہاں، صحیح نہیں اسی مسئلے کو تو آپ نے چھیڑ کے ہمیں مشرق بنایا ہم نے نہیں چھیڑا آپ نے تو چھیڑا قرآن نے کہا آپ نے تو چھیڑ کے ہمیں مشرق بنایا کوئی بات اچھا ایک عذاب قبر حق ہے یا نہیں ایک منٹ بہت پیاری سنا میں آپ نے عذاب ہاں. عذاب قبر حق ٹھیک عذاب قبر حق عذاب قبر حق ہے ہاں، بالکل عذاب قبر کے لیے آپ کا موقف کیا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں کہاں ہوتا ہے جہاں نبی السلام میں دیکھ کر آئے ایک منٹ بہت بہت پیارا بہت پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیکھ کے آئے ٹھیک ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا قبر کے بارے میں جو جو کچھ دیکھا روح کے ساتھ روح کو جسم ملا ہوا تھا جی، تمام بھائیوں نے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے بزرگوں کی بات کو غور سے سننا ہے اگر ہم مجھے ہو گئے نا اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں یہ ہمیں کریں گے ہم توبہ کریں گے سارے اکٹھے اگر ان کا موقف حق پر ہے ہم توبہ کریں گے ورنہ یہ توبہ کریں اپنے موقف سے اگر ان کا موقف غلط ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ کہتے ہیں کہ جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے معراج کے معاملے پر کہ وہاں روح کو جسم دیا گیا تھا یہی موقف ہے یہ اور ہے ٹھیک ہے روح کو وہاں دے دیا ایک طرف کہتے ہیں روح قیامت تک جسم میں داخل نہیں ہوگی اس جسم میں داخل اگر روح ہو جائے تو ہم ہو گئے مشرق کافر کیونکہ ہم نے یہ شرکا کی داخل کر لیا اور یہ چاہیں جو چاہیں کر لیں کہ یہاں سے روح کو نکالیں برزہ میں روح جسم میں ڈال دیں یہ مومن کے مومن ہے یہ عقیدہ تیسری زندگی ہے یہ تو کوہر و شرک کی بنیاد ہے دو میں گرمی نہیں کرتا میرے بلڈ پریشر ہارٹ کا معاملہ میرے سے ہو جاتا ہے میں معذرت کرتا ہوں اچھا۔ آپ سے یہ میں سوال کرتا ہوں روح ہے اگر اگر ہم روح اگر واپس ہم یہاں مان لیتے ہیں آنے کو روح جسم میں داخل ہو جائے روح جسم میں ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں روح اس جسم میں داخل ہو جاتی ہے یہ کہتے ہیں تم شرف کے مرتکب ہو گئے مشرق کافر ہو گئے ہم نے روح جسم میں داخل کی ہم جسم پہلے ہم نے روح اس جسم میں داخل کی ہم مشرق اور کافر بہیمان ہو گئے ہمارا جنازہ بھی جائز نہیں ان کو کون سی اتارٹی ہے مطلب جہاں جسم بنا کے یہ رو جا کے جسم میں داخل کرتے انہوں نے بھی تیسری زندگی مان لی تیسری زندگی ہم مانتے ہیں ہم مشرق کافر تیسری زندگی تو یہ بھی مانتے ہیں یہ بھی مشرق ہم بھی مشرق مومن تو اور کوئی ہوگا دلیل بات آپ یہ کہنا چاہ رہے کوئی اور فرقہ بھی ہو سکتا ہے نہیں جی،, جی،, جی فرقہ نہیں ہاں دو زندگیاں دو موتوں میں قائل ہیں صحیح ہے دو زندگیاں ہیں دو موتے ہیں ٹھیک ہے تیسری زندگی یہ ہم مانتے ہیں نا قبر میں یہ تیسری زندگی ہے تیسری زندگی ماننا شرک و کفر ہے ٹھیک ہے ہم نے تیسری مانی مشرق کا یہ تیسری مانے تو یہ مومن کیسے ہو گئے ہم یہاں مانتے ہیں اس قبر میں تو مشرق ہاں۔ یہ برزخ میں ایک برزخ اپنا خیالی بنا کے خیال خیالی خیال بنا کے جس کی دلیل نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے جسم جسم کی خیالی وہاں پہ خیالی جسم بنایا وہاں پہ ہم نے روح کو وہاں سے برزخ سے لا کے جسم میں ڈال دیا ہم مشرق ہو گئے انہوں نے نیا طریقہ کیا برزخ میں جسم تلاش بڑھا کے رکھا ہوا ہے یہاں سے روح نکال کے اس جسم میں داخل کر دیتے ہیں یہ روح جسم میں داخل کر دے یہ مومن تیسری زندگی تو مان لی انہوں نے صحیح صحیح ہم تیسری زندگی اس قبر میں مانتے ہیں ہم مشرق ہیں ان کے نزدیک یہ تیسری زندگی برزخ جو انہوں نے خود ساختہ برزخ بنائی وہاں پہ مان لے تو یہ مومن پیش کرے مولانا صاحب میری ایک منٹ میری بات ایک منٹ بات بتاؤ کیا ہوئی ہے بات یہ ہوئی ہے ہمارا جو موقف ہے نا ہمارا موقف ہے انہوں نے کہا کہ یہ قبر جو ہے نا باڈی کی ہے یہ جسم کی قبر ہے اس کے اندر روح جو ہے نا اس کے اندر نہیں آئے گی قیامت تک اب انہوں نے نا ایک اور موقع بیان کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سڑک پہ گئے تھے نا ادھر رو تھیں تھی سے جسم اٹھا کر اوپر روحوں میں ڈال دیا گیا ہاں، وہاں جسم ملتا ہے روح کو روح ملتا ہے ہاں۔ یہ جسم ہاں، کہتے ہیں ان کا موقع کتاب یہ خود عذاب قبر پڑھ لے یا نیک ابھی منگوا لیتے ہیں اگر میں یہ ثابت کر کے اٹھوں کہ عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کو یہ کہتے ہیں میں بھی ان کو ایک اچھا عالم دین سمجھتا ہوں میرے وہ موسر ہیں جنہوں نے ہمیں شیر کو نکالا میں عثمان صاحب کو داد دیتا ہوں جنہوں نے چوکوں اور چوراہوں کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی بہادانت کا پرچار کیا کسی بریلوی میں نہیں کہ وہ قبرستان بازاروں اور درباروں پر جا کے انہوں نے شرک کی دعوت کو بٹایا ہو ہم نے علی حجویری داتا جس کو امت مشرق کہتی ہے ہم نے اس کی قبر میں کھڑے ہو کہا داتا اللہ ہے یہ داتا دی ہے ہمیں لوگوں نے مارا پیٹا تین تین کلو میٹر چھوڑ کے میں اس کی داد دیتا ہوں دعوت پیش کی لیکن وہ عذاب قبر میں لکھتے ہیں دو زندگیاں دو موتیں ہیں تیسری زندگی اس قبر میں اٹھانے سے بندہ مشرف ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس نے احمد بن حنبل کو بھی کفر کا فتو لگایا ابن تیمیہ ابن قیم ابن ابن کثیر حجر کلو ہم جتنے بڑے بڑے گزرے سب کو کفر کا فتوا لگایا کہ سارے کافر ہے روح کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں پہلے بیس سال تک میں بیس سال رہا ہوں اچھا اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی میں نے توبہ کر میرا نام غلام سرور ہے سے میری رہے اچھا، اچھا، اچھا، ٹھیک ہے میں آپ کو پہچان رہا ہوں پہچان لیا آپ نے ادھر بستی خار میں بھی آپ رہتے ہیں ہاں رمضان بارہ کا مہینہ تھا میں اور آپ کا روز سب کے اب میں پہچان اس وقت آپ کا یہ موقف نہیں تھا کہ روحیں جنت میں چلی جاتی ہیں جہنم میں جنت اور جنت یہ میں نے پکڑ لیا تھا آپ کو مسجد میں بھی یہی بات ہوئی آپ ٹھیک ہے آپ اپنی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو جی دیکھو جی میری بات سن لیں سن لیں ہو کر بات سن لیں میں نے معلوم کر لی تھی ٹھیک ہے نا ہو کر بات سن لیں بالکل سنیں عرض یہ ہے کہ ہم نے اپنی جیسے پہلے بات کہی ہے نا قرآن سے کہ بھائی اللہ نے کہا کہ میں نے جس طرح میرے پاس اقتصاد ہے میں نے بات سمجھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے سننے والے سن رہے ہیں اب ان کی مرضی ہے کہ آپ کے موقع کو پسند کریں یا میرے موقع کو پسند کریں آپ نے بھی قرآن سے موقع پیش کیا میں نے بھی قرآن سے موقع پیش کیا اب بات کی اب جس پر آپ نے یہ بڑا زوردار جس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی ماشاءاللہ کنٹرول سے باہر ہو گیا میں نے بتایا میں آپ کا شکایت بھی میں نے آپ کا خود آپ نے ایک ضابطۂ اخلاق ثابت کیا بیان کیا اس کو اس کو چھوڑ دیں پھر اگلی بات پھر وہی اگلی بات میں نے یہی کہا ہے کہ قرآن پاک نے کہا کہ میں نے روح کو روک لیا ہمارا وقت پھر وہی ہے کہ یہ قیامت تک روک گئی کہاں روکی جو ہاں روکی مانے کے کہا میں نے روک لی ابھی آپ جنگ میں داخل کیے کھڑے تھے ابھی جنگ میں داخل کہا میں نے ابھی ہم داخل کر رہے ہیں جنگ میں جا رہے ہو کیسے نکلے گی ایک منٹ ایک منٹ میں بدل جاتے ہیں ایک منٹ میں بھائی سن لو سنائے بھائی ہاں جی، جب سنا چکے تو بتا دینا کہ میں نے سنا لی ہے آپ کو ہاں جی۔ دیکھو بات سن آپ کو علم ہے جی کیا جب کی تنظیم کے موقع سے آپ کو پتہ ہے جی جی جماعت کی جماعت نے موقف کیا ہے تنظیم کے وقف سے آپ کو پتا ہے مکمل پتا ہے مکمل پتا ہے جی اس کی روح سے ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے کیوں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں سیدھے ساتھ ان کو گمراہ کر لیں آپ بڑے آپ ان کو گمراہ کر سکتے ہیں میں نظام ہے جو بیس شراب توبہ کر کے ایسے ایسے زبان کا جو زبان آپ استعمال کریں میں اس سے زیادہ استعمال کر سکتا ہوں زبان تو شاطر عالم ہے شاطر عالم کی بات مان لو وہ بریلوی شاطر عالم کو بدل سکتا ہے کسی کو بدلا سکتا ہے وہ بھی ایسی کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اپنے کو بنا رہے ہو ہمارے آس پڑھ لوگوں کو عالم بھی وہ یہی بات کہتا ہے کہ ہمارے بے سیبک کو سی دا ساتے بلا رہے جو بندی شاطر عالم بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ تم سیدھے سادے ہمارے لوگوں کو یہی بات نبی اسلام کے لیے کفار مکہ بڑے بڑے علم والے جو گھمنڈ رکھتے تھے اپنے علم کا وہ بھی نبی اسلام کو یہی کہتے تھے کہ تم سیدھے سادے لوگوں لگو بے وقوف بنا رہے ہو یہ باتیں ہمیں بھی کر رہی آتی ہے حضرت ٹھنڈے ہو کر آپ بات کریں جس جماعت سے آپ نکلے ہیں اس کے روح سے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا آپ بات اس کو ختم کر کے پھر اور بچے کریں یہ بات جو ہے نا یہ بات انہوں نے کی ہے نا بس ختم کر یہ بات یہاں بیٹھے تھے کہ دونوں دلائل دیں گے

معاملہ انسان کی شخصیت کا نہیں تھا بات یہ ہے کہ انسانوں کی شخصیت کا معاملہ نہیں ہے یہ کوئی بھی ہے یا یہ کوئی بھی ہے قرآن کا دونوں قرآن سے دلائل دے رہے تھے ہم نے بات سمجھ لی تھی انہوں نے دلائل سے سوال اٹھایا اب ان کے فضے جواب دے دیں بات سنو لو میری بات اب بات یہ ہے کہ یہ کیا تو کہہ دیں کہ یہ ہمارا یہ موقع ہے یا پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ ہو کون جی۔ ٹھیک ہے نا جی یہ کون سا طریقہ ہے جب آپ کے پاس دلائل نہ موجود ہوں ہاں۔ تو آپ ایک ایسی بات کر دو جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی بہت اگر حوصلہ ہے تو بہت دیر بات سنی ہاں، الحمد للہ نہیں آپ نے بات ہو رہی ہے یہاں انسان ہوتا ہے کا کال ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے بارہ انہوں نے بات کر دی کیا ان کے پاس دلیل نہیں تھی انہوں نے ایک نیا نقطہ نکال دیا تو بات یہ پھر کبھی میٹنگ رکھ لیں گے آج اس کو بتا کر ایک دوسری اس میں میٹنگ میں مجھے افسوس اس بات کا نظر آیا کہ علمی بہت زیادہ بات ہونی چاہیے تھی میرا اجتاق سے گزارش ہے دوبارہ یہ بھائی آپ کا نام رفیق بھائی سے ایک دو بار پھر بات کی جائے اگر آپ کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف نہ ہو اور گرامر کی ضرورت بالکل ہو ماسٹر ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی بغیر گرامر کے قرآن پر سمجھ لے کر غلطی بھی کر سکتا ہے یہ کوئی نبی تو نہیں ہے یہ آپ کی نبی نہیں ہو آپ کی تعلیم علم اور یہ بھی تعلیم علم علم حاصل کرنے کے لیے گرامر بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا اگر ان کے پاس کوئی ایسے صاحب علم ہیں جو گرامر جانتے ہیں جی، ساتھ آئے اس کو بھی لائیں تاکہ ہمیں اور اچھی بات سننے کا موقع ملے ہمیں کلیئر ہو جائے ہماری زندگی کا یہ جو نا یہ بات یہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم آپ سے بات کریں یہ دیکھو ہمیں ابھی ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے ہماری نظر یہ بھی صاحب بھی نہیں پتا میں بھی نہیں جانتا وہ اس میں نے فون کیا کہ آج ہم نے تو بات یہ ہے کہ یہ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ ذرائع کو رد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی مشرقین کو منافقین کو جتنے بھی تھے یہ ہو سارا وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے سے بات نہیں کرتا یہ تیرے سے نہیں بات کرتا جس کا جواب لے لو ہر بات کا جتنی سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دیا گیا یہ علیحدہ بات ہے کہ اس سوال جواب کو جواب تسلیم میں دیا جائے یا مانا نہ جائے یہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا ہم نے ہر سوال کا جواب دیا ہے ابھی آپ نے کہا میں آپ ہر سوال کا آپ نے جواب دیا یہ جتنی بات ہے ایک ہی جگہ سے جڑی ہوئی ہے جنت کہاں ہے جہنم کہاں ہے روح کہاں ہے حساب کتاب کہاں ہے سزا جزا کہاں ہے جہاں بھی ہے پھر جب اس کو کریدا جائے گا یہ بہت اچھا ہاتھ ہے بلّہ عالم کہاں ہے قرآن کہہ رہا ہے اس پر ہمارے ایمان ہے جو قرآن کہہ رہا ہے ہم اس پر یقین رکھیں گے ٹھیک ہے جو نبی اسلام نے دیکھ کر آئے بیان کیا ہم اس پر ایمان رکھیں گے جتنا بتایا مانتے جتنا نہیں بتایا پر یقین ہے ہے ٹھیک نا اگلی بات یہ ہے کہ بات ہو گئی ہے ختم جی جی کہاں ہے میں نے پہلے کہا دیا کہہ دیا ہے کہ جہاں ہے بلّہ والا جو قرآن نے سزا جزا بیان کی اس پر ہمارا ایمان ہے سزا بھی ہے جزا بھی ہے ٹھیک ہے نا اب ہاں، ہاں۔ دیکھو تھا اس کا بھی فرون کے معاملے کیا ہے قرآن کا اس پر آپ پر پیش کیا جا رہا ہے اب وہ آپ کہاں کی ہے بلو عالم اور کہاں جاننا میں کیسے پیش ہوتے ہیں پیش کی جاتی ہے کیسے پیش کی جاتی ہے یہ جی، کو سن رہے ہیں آپ صبح شام اگر آپ صبح رہتا ہے شام ہے وہاں صبح بھی ہوتی ہوگی شام بھی ہوتی ہوگی بلّہ والا جو باقی وقفہ ہوتا ہوگا اب اس کو بیٹھ جائے تو کے ہاتھ کو ہوا ہے ہے جتنا اتنا ہم نے مار رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ مٹی کی قبر ہے مٹی ہو جاتا ہے ہمارا ہی مانگ چلیے آپ جس کا دیکھو جی بات ختم ہو گئی اب جس کا جو چاہے ان کے موقع پر آپ ایمان رکھیں آپ بتا رہے ہیں میری بات پر آپ ایمان رکھیں آپ بتا دیں ہم نے کسی کو پابند نہیں کیا کسی کو پابند نہ ہم کر سکتے اس کے بعد محفل کو برخاست کریں بات ختم بزرگوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے دلائل دونوں فریقوں کے آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو عقل کا موقع دیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا یہ اللہ فرقانہ اللہ اس کے لیے حق اور باطل کی تمیز کا ملکہ عطا کر دے گا اب اس مسئلے کو آپ بیٹھ کے یہاں پہ پھر وہی شروع کر دیں گے پھر وہی شروع کر دیں گے وہ بات کا بتنگڑ بن جائے گا تقریباً دلائل دونوں طرف سے آپ کے سامنے آتے ہیں تو اب میرے خیال میں آپ اس بات کو یہیں پر بریک لگا دے اگر کسی کا مزید شوق ہے تو وہ بزرگ سے علیحدگی میں سوال کر لے ہم سے علیحدگی میں سوال کر لے ان شاء اللہ یہ اپنا موقف اپنے طریقے سے سمجھا دیں گے ہمارا موقع جو ہم سے سمجھ نہیں آئے گا ہم اس کو اپنے طریقے سے سمجھا دیں گے تو بات کو میرے خیال وائنڈ اپ کیا جائے ہاں۔ یہی کافی ہے اور رات کا اب میرا بارہ بجے سے بھی اوپر کا ٹائم ہو گیا ساڑھے بارہ بجے ٹھیک ہے نا اچھا میں صرف تھوڑے سے ایک فائدے کے لیے بزرگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بات کے دوران یہ بات کہی ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اس کی قبر میں اگر جہنمی ہوتا ہے تو جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنتی ہوتا ہے تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے یہ بات حدیث قبر میں میں نہیں جہاں پر پر بھی ہاں۔ بھی ہاں ٹھیک ہے ہمارا ہمارا اس بات ہو چکا ہے ہمارا اس بات میں اختلاف ہو چکا ہے کہ کہاں کھولی جاتی کہاں کی بات نہیں کرتے یہ بات کہی ہے بزرگوں نے ہم نے نے سنی سنی ہے ہے آپ بھی کہ قبر کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی یا جہنم کی ٹھیک ہے جنت یا جہنم کا اس کو لباس بھی دے دیا جاتا ہے جہاں پر بھی ہوتا ہے میری بزرگوں سے ایک آجانہ درخواست ہے کہ یہ جو حدیث آپ نے بطور دلیل پیش کی ہے نا قبر میں جنت اور جہنم کی کھڑکی کھولنے کی میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مسند احمد میں یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے ٹھیک ہے جو بزرگوں نے بیان فرمائی ہے مسند احمد میں بھی آتی ہے سنن ابی داود کے اندر بھی آتی ہے وہاں سے اللہ کے واسطے یہ اس حدیث کو عربی کا ترجمہ خود جانتے ہیں عربی کتاب لے لیں تاکہ ترجمے سے دھوکہ نہ کھائیں اگر عربی کا ترجمہ نہیں جانتے جس طرح فرما رہے ہیں بزرگ کے مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں چلتا چلو جس بھی مترجم کتاب کا ان کو یعنی اعتماد ہے وہ بھی بانیات یہ مانیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ٹھیک ہے نا جی مانیات کے ساتھ یہ طلب رکھتی ہے جتنی قرآن پاک نے آیاتیں پیش کی ہیں ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں ٹھیک ہمارے ایمان کے لیے یہ کافی ہے کمپلیٹ بار نے اپنا ایک موقف ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کی ہے ہم کھڑکی کھولنے والے اچھا میرا بزرگوں سے آج جانا اپیل ہے آج جانا درخواست ہے میں ان کے شاید بچوں بلکہ کے پوتوں کے برابر ہوں گا شاید یہ ماشاء اللہ محمد بزرگ ہیں اور میں سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے اس حدیث کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیجیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر وہ اگر میں گاڑی کو کالا کر دوں تو پھر میں آپ کا پھر بھائی بنوں گا چلو ٹھیک ہے نہیں نہیں اس بات کو رہنے چلو ٹھیک ہے آپ بات کمپلیٹ کریں اسی کالا نہیں کہہ رہے اس لیے آپ چلو بھائی بن جاتے ہیں بزرگ ابھی جوان ہم انہیں بزرگ نہیں کہتے جوان مستادات صاحب جوان عالم ٹھیک ہے جی بہرحال یعنی کہ اس حدیث اس حدیث میری ایک میری ایک درخواست میں آپ کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں بتا دیں کہ اس حدیث کو پورا پڑھے سند احمد میں اور سنا نبی داؤد میں الفاظ کیا بولے ہم نے ہم نے آپ کی بات سنی ہے یہ آپ کے لیے ہم نے سن لی میں ایک بات کر رہا ہوں روشنی کیا ہے اس حدیث میں کیا ہے ایک منٹ اس حدیث میں کیا ہے شاکر بھائی ایک منٹ سن اس حدیث میں ہاں۔ جہاں پہ جنت یا جہنم کی طرف کھڑکی کھولنے کی بات ہے نا جہنم کی طرف کھڑکی کھولنے والی بات سے اور جنت کی طرف کھڑکی کھولنے والی بات سے پہلے یہ الفاظ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں آد روح فی جسدی ہی اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے دو مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں اسی حدیث میں جس حدیث کو بزرگ بار اپنے لیے یہ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے تھے میری ان سے یہ درخواست ہے کہ اس کو پڑھ لیں نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں ہاں، اسی اسی حدیث کو جس حدیث کو انہوں نے اپنی یہ دلیل پیش کیا ہے اسی حدیث میں روح کے لوٹنے کے الفاظ بھی ہیں یہ لوٹنے کے الفاظ اگر ہیں تو قرآن کی آیات کی نسختی ہوگی وہ زندہ ہو جائے گا پھر وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ تمام روایات اس قرآن کے سامنے آ جائیں گی بات تو سن لیں دلیل جب آپ دلیل سے آپ دے رہے کے اندر میں نے جذب کی بات ہی نہیں کی میں نے کہا عالم ہے کے اندر ساری باتیں جو ہیں ہماری وہیں پر بات ہے اس کو آپ اس کو مثلاً آمد سے ہمیں گھسیٹ کر لے آئے کہ اس قبر کے اندر آپ بات آ گئی جی، ہم نہیں لے کے اب نبی نے شکایت نبی السلام کو کہنا پڑا ابھی آپ نے کہا کہ روح نکلی نہیں

چلو جی بات ختم بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے بات مسئلہ یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اب کوئی بھی اس ٹاپک پہ اس مجلس کے اندر نہیں بولے گا کوئی بھی اس ٹاپک پہ اس مجلس کے اندر نہیں بولے گا بات ختم ہو گئی ہے بات السلام علیکم